Islamic voice digital sound studio Pakistan میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاور حمد و نعت نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشات آباد فیصل آباد فون نمبر صفر تین سو تینتیس چھ پانچ دو پانچ تین سات صفر اللہ وبرکاتہ الحمد للہ يشاء الحمد لله الذي يرفع أقواما ويضع آخرين الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك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 گیا تھا اعتکاف والوں سے بات کرنی تو میں تو انہی کے لیے کچھ سوچ کے آیا تھا ادھر تو غیر اعتکاف والے زیادہ اعتکاف والے تھوڑے بہرحال پہلی بات تو انہی کو مبارک دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا قبول فرمائے اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے حالات نظر آ رہے ہیں کھلی آنکھوں سے اس وقت یہی راستہ ہے کہ اس کا در مل کے بیٹھ جایا جائے اس کی چوکٹ پہ بار بار سجدے کیے جائیں اسی کو رو رو کے منایا جائے تو اس لحاظ سے جو بھائی جہاں بھی اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ ساری قوم کے لیے محسن کا درجہ رکھتا ہے اللہ کو منانے کے لیے اس کے سامنے آہوزاری توبہ اور اطاعت ہے اور راستہ کوئی نہیں ہے تو پہلی چیز تو انہیں کے لیے مبارکباد ہے اور ایک دن کے اعتکاف پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم سے تین خندق دور فرما دیتا ہے اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کی مسافت کے برابر ہے تو دس دن نو دن کا اعتکاف کتنی دوریاں ہو گئیں وہ یہ صرف مسافتوں کے تذکرے سمجھانے کے لیے ہیں نہ کہ تعین کے لیے ہیں کہ بہت لمبے فاصلے اور بہت لمبے فاصلے سے مراد ہے کہ اللہ دور ہی کر دیتا ہے باہر جا کر پھر دوبارہ نہ غلط زندگی اختیار کر لے جب وہ یہاں سے نکلتا ہے تو اس طرح نکلتا ہے کہ اس کے جسم پر ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں ہوتا وہاں جا کے وہ پھر گٹر میں گر جائے تو پھر اس کا اپنا قصور ہے دینے والے نے دینے میں کوئی کمی نہیں کی تو اب مجھے اپنا بات بدلنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اس وقت جو ایک مشکل حال سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ مذاکرتاً عرض کرنے کو جی چاہتا ہے بطور مسلمان سب سے پہلی دولت جو ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کے یقین کی ملتی ہے ہمیں یہ بتایا گیا اور یہ تعارف کروایا گیا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے یہ خود بخود نہیں بنی اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہیچ چیز خود بخود چیز نشد ہیچ آہن خنجر تیغ نشد ہیچ حلوائی ای نشود کار تا غلام شکر ریز نشد مولوی ہرگز نشد مولا اروم غلام شمس تب ریز نشد یہ خود بخود نہیں بنا کوئی بنانے والا ہے کس نے بنایا ہے تو اللہ نے خبر دی اولم الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما انہیں بتاؤ جو نہیں مانتے کہ یہ زمین آسمان ایک مادہ تھا سمٹا ہوا میرا امر آیا اس کو پھاڑ دیا گیا رت نمک الگ ہوتا ہے مرچ الگ ہوتی ہے گوشت الگ ہوتا ہے پانی الگ ہوتا ہے اور سبزی الگ ہوتی ہے پھر ہم سب کو ملاتے ہیں سالن بن جاتا ہے اب اس میں سے نہ کوئی مرچ الگ کر سکتا ہے نہ نمک الگ کر سکتا ہے نہ پانی الگ کر سکتا ہے سارا مل گیا ایسا ملاپ جو بعد میں جدا نہ ہو سکے اس کو رتق کہتے ہیں اور فتق ایسا پھاڑ کے رکھ دینا کہ ایک ایک چیز کو الگ کر دیا جائے اس کو فتق کہتے ہیں تو میرا اللہ کہتا ہے ملایا بھی میں نے پھاڑا بھی میں نے کیسے کیا کہاں سے شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل اِن لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي فرو نہ بلدی خلقل اردفی یوم میں تجالون لہو اندادہ العالمین کس رب کے منکر ہو کس رب کے ناشکر ہو جس نے دو دن میں تمہارے لیے زمین بنائی اس سے پتہ چلتا ہے سب سے پہلے زمین کو بنایا ثم جعل من وقدر دو دن اور لگائے اور اس کا نظام برابر کیا اندر کا باہر کا حیرت کی بات ہے اتنی بڑی کائنات ہے کہ صرف ان بکھرے ہوئے ستاروں کو اگر گنا جائے یہ رپورٹ ناسا کی ہے جھوٹ سچ انہی کے سر پر اگر ان ستاروں کو گنا جائے تو گننے کے لیے تین سو سال کی ضرورت صرف گننے کے لیے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ تین سو سال صرف گننے کے لیے چاہیے اور آسمان کے نیچے تو بہت تھوڑا ہے آسمان آسمان کے اوپر کی کائنات وہ ناقابل فہم ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا یہ سارے جہان میں سے تمہارے چھوٹے سے گیند پر پورے چار دن لگائے اور باقی ساری کائنات پر صرف دو دن لگائے فی اربعت ایام چار دن اس کو دیے ہیں چوبیس ہزار کلومیٹر کا گیند پھر کیا کیا سوا پھر آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی وہی دخان ایک دھواں تھا فقال پھر انہیں امر کیا ایتیا قال لہا ولل ارد دونوں سے کہا جھکو تو او کرہا خوشی سے یا ناگواری سے قالتا جواب آیا اتینا طائعین ہم حاضر ہیں ہماری مجالی نہیں جو تو کہے گا وہ ہوگا پلیٹیں ایسی اندھی ہیں کہ خود ہی ہل پڑی قرآن کہاں چلا گیا کیسے پاگل لکھنے والے سائنس یہ تو بتائے گی کہ یہ کیسے ہوا اس کا یہ مضمون نہیں کہ وہ یہ بتائے کہ یہ کیوں ہوا کیسے کو بتانا اس کے ذمے ہے کیوں بتانے کا علم اس سے باہر ہے وہ بیچاری کیا جانے تو کیسے ہوا پلیٹیں ہل گئیں پلیٹیں کیوں ہلیں بولو بھائی سائنسدانوں کا اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں اس کا ہمیں پتہ ہے کہ اسے اس نے ہلایا جس نے انہیں وجود دیا جو کہہ رہا میرا زمین پہ قبضہ ہے یمسک السماوات والارض ان تزولا آج تک تو اسی کا ہے کل بھی اسی کا تھا آئندہ کل بھی اسی کا رہے گا کوئی شریک نہیں قل اللہم مالک الملک بتا دو شہنشاہی اللہ کی ہے تمہاری بھی ہے نہیں نہیں ان الامر کلہو للہ قیامت تک حکومت اللہ کی رہے گی ایٹمی طاقتوں کے ہاتھ میں طاقت آ گئی تو کوئی طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا یا کچھ طاقت ادھر بھی آ گئی کچھ تقسیم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا للہ القوت طاقتیں بھی تقسیم نہیں ہوئیں طاقت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے مالک کبھی نہیں دیکھتا تو مکڑیاں جالے بنا لیتی ہیں ادھر ادھر بھاگتی دوڑتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے جیسا تو کوئی بندہ ہی کوئی نہیں دیکھو ہم نے سوری چھت کو جالوں سے بن دیا ان کی طاقت کیا ہے ایک جھاڑو بس ایک جھاڑو ایک ادھر ایک ادھر سب صاف پھر کیا کیا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ پھر ان کو سات آسمان بنایا پھر کیا کیا وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَائِنْ أَمْرَهَا ہر آسمان کو اپنے حکم کا غلام بنا دیا پھر کیا کیا وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَا چونکہ تمہاری نظر رات کو اوپر اٹھنی تھی تو تمہاری آنکھوں کے نظارے کے لیے تمہارے آسمان کو تاروں سے سجا دیا وہ اور ایک حفاظت کا نظام بنایا یہ کس نے کیا ہے تقدیر العزیز العلیم یہ بنایا ہوا ہے ایک علم والے کا اور طاقت ور کا جس کی نہ تخلیق میں خطا نہ تدبیر میں خطا نہ اس کے عمر میں خطا نہ اس کے فیصلوں میں خطا نہ اس کی نہ اس کے عدل میں کوئی شک نہ اس کے علم میں کوئی شک نہ اس کی رحمت میں کوئی شک عرش سے لے کر فرش تک کون چلاتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض آسمان سے زمین تک اکیلا ہی چلاتا ہے سب کو دیکھتا کیسے ہے اتنی چونٹیاں اتنے پتنگ اتنے پروانے کہاں پتہ چلتا ہے ہاں؟ تو کیا کہا ہاں لا يعزب عن ربك من مثقال ذرا تمہیں تو ایٹم آج تک نظر نہیں آیا تمہارا اللہ کہتا ہے میں ساری دنیا کے ایٹم دیکھ رہا ہوں یرا یہ تو قرآن بتایا یرا النملت السودا ایک اور طرح اللہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں میں کیسے دیکھتا ہوں السخرت فی اللیلت رات کی سیاہیاں بکھرنے دو اور اس کو پورے اپنا پھن پھیلانے دو اور اندھیرے چھا جائیں مارگلا کے کالے پہاڑ کالے جنگل کالی رات کالا پتھر کالی چونٹی اس پر پتے پتوں پر گھاس وہ چونٹی جو گھاس اور پتوں کے نیچے کئی اندھیروں میں سفر کر رہی ہے تو اللہ نے یہی نہیں کہا چونٹی دیکھ رہا ہوں اللہ نے کہا اس چونٹی کے چلنے سے جو ایک لائن بن رہی ہے تیرا اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے اس کا دیکھنا ایسا نہیں ہے کہ ادھر دیکھے تو ادھر کا نہیں پتا میں بائیں دیکھ رہا ہوں تو مجھے دائیں کا نہیں پتا اب میں نے دائیں دیکھا تو مجھے بائیں کا نہیں پتا وہ کیسا ہے ما بین ایدیہم وما خلفہم آگے پیچھے دائیں بائیں فوق تحت اس لیے کہ اسے کہیں جانا نہیں پڑتا کہ جا کے دیکھے اینما تولو فثم وجہ اللہ جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے جاؤ جاؤ جاؤ جاؤ وادیاں باہوں کی طرح ہیں جاؤ جاؤ جہاں جاؤ گے اللہ کو سامنے پاؤ گے اینما تو ولو فسم وجہ جدھر دیکھو گے اللہ کو سامنے پاؤ گے کیسی آنکھ رکھتا ہے سنا اونگتا نہیں ولا نوم سوتا نہیں ولا یعودہ حفظہما تھکتا نہیں ہے یہ قرآن ہمیں خبر دیتا ہے کہ اس دھرتی کا ایک خالق خالق ان ربکم اللہ کون کون اللہ رب کون سا رب الذي خلق السماوات في ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات له الخلق تبارك الله رب العالمين تمہارا اللہ وہ اللہ ہے اس نے چھ دن میں زمین آسمان بنائے عرش پہ استوا کیا دن رات کا نظام چلایا آپ پہ ہی رات آ جاتی ہے کیا سورج خود ہی چل پڑتا ہے خود ہی ڈھل جاتا ہے خود ہی ڈوب جاتا ہے خود ہی نکل پڑتا ہے یہ اللہ کہتا ہے سورج کی ماں ہے جو باپ ہے جو اس کو عقل دے سمجھائے بیٹا ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا زمین سے بارہ لاکھ گنا بڑا گولا چھ لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے دوڑنے والا ڈیڑھ ڈیڑھ کروڑ سینٹی گریڈ تک اپنے اندر حرارت پیدا کرنے والا ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر سورج میں سے حرارت نکل رہی ہے ہر سیکنڈ ہر سیکنڈ چودہ ارب ٹن ہیلیم گیس ایک سیکنڈ میں بارہ ارب ٹن ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے اس ایک سیکنڈ کے کیمیکل ریاکشن میں پچاس کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر دھماکہ ہوتا ہے یہ کون ہے جو اتنی بڑی بلا کو اپنے راستے پہ چلا رہا ہے کہا تمہارا اللہ ہے شمس تجری لمستقر اللہ ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عادک العرجون القدیم لشمس ينبغی لہا أن تدرق القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سب تیرے اللہ کے نظام کے ساتھ چل رہا ہے ما تسقط من ورقت الا يعلمها مارگلا کے پہاڑوں پر کتنے پتے گرے دنیا کا سب سے بڑا جنگل برازیل میں ہے اس میں ایک سیکنڈ میں کتنے پتے گرے سمندروں کے اندر جنگل زمین سے بھی زیادہ ہیں ان کے کتنے پتے گرے میرا آپ کرب کہتا ہے سارے مجھ سے پوچھ کے ہی گرے ہیں ایسے نہیں گر سکتا ہے تیرے اللہ کی نظر اور ہمارے نبی کی سچی خبر تو ہماری بنیادیں اور ہیں ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا ہماری بنیادیں اور ہیں جن چیزوں میں لوگوں کو عزت نظر آتی وہ ہماری ذلت کی جگہ ہیں لوگ کرسی کی غلامی پہ ضمیر بیچتے ہیں کہ مجھے جھنڈا ملے مجھے گاڑی ملے اور تاجر خیانت کا بازار گرم کر دیتا میرے اونچا بنگلہ بنے ہمیں ان ساری چیزوں میں ذلت نظر آتی ہے وہ فریب خرد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی تو ہمیں ایک بنیاد ملی ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے اللہ بنانے کے بعد فارغ نہیں ہو گیا ہاں بنا کے فارغ ہو گیا ہاں؟ گاڑی بنی انڈس موٹر والوں کی فیکٹری میں اور آ گئی آپ کے ہاتھ میں اب وہ فارغ آپ ٹکر مارو آگے دوڑاؤ پیچھے دوڑاؤ رنگ بدلو سیٹیں بدلو اب ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ایک بہت بڑا طبقہ چونکہ چونکہ نظریاتی طور پر سائنسی طور پر بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ خود بخود بنا ہے یہ مفروضہ غلط ہے یہ نہیں ہو سکتا ڈارون کی تھیوریاں مر گئیں یہ نہیں ہو سکتا اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا کوئی بنانے والا ہے کون ہے وہ ہم نے بتانا تھا ہم سو گئے بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے میرے رب کی قسم اسلام کو پھیلانے کا اس وقت سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہے کہ ساری دنیا کے پاس کوئی نظریہ نہیں رہ چکا نظریاتی طور پر میدان خالی ہے ہمارے پاس قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے بے بدل بے مثل لئن اجتمعت الانس والجن على ان بمثل هذا القرآن لا یأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بلاؤ ساری دنیا کے ور ساری دنیا کے فلسفی بلاؤ ساری دنیا کے ادیب و فصیح و بلیغ ان سے کو ایک سطر اس قرآن جیسے لکھ کے دکھا دو نہیں دکھا سکتے عبداللہ بن مقفع عباسی دور میں اور دور کا ادیب گزرا ہے پہلے مجوسی تھا پھر مسلمان ہوا ابو جعفر منصور نے اس کو قتل کروایا اس سے کسی نے کہا وہ ایسا ادیب تھا کہ عربوں کو بھی مات دے گیا تھا اس سے کسی نے کہا تم قرآن کے برابر کلام تیار کرو منہ مانگی دولت لو غیر مسلموں نے کہا انہوں نے کہا ایک سال کا پہلے راشن دو پھر میں کلام تیار کروں گا اس کے بعد معاملہ طے ہوگا انہیں ایک سال کا راشن کتابیں ہر چیز کو مہیا کی اور اس نے دروازہ بند کیا اور اندر ہو کے بیٹھ گیا ایک برس کی محنت کے بعد ایک کلام تیار کیا کہ یہ قرآن کے برابر ہے تو باہر نکلا مطمئن ہو کر گلی میں سے گزرا کھڑکی کھلی تھی ایک چھوٹی بچی گلی کی طرف منہ کر کے قرآن کھول کے پڑھ رہی تھی یہ گزرا اور ادھر سے اس بچی کی یہ آیت اس کے کانوں سے آ کر ٹکرائی وقيل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودج بعدا للقوم الظالمين ہائے مجھے معاف کرنا امت کے سامنے آج قرآن پڑھنا ایسے ہے جیسے قبرستان کو سنانا کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے اتنی تو سوجھ بوجھ پیدا کرتے کوئی عالم بننا فرض نہیں ہے عالم بننا مستحب ہے وہ لیکن اللہ کے پیغام کو سمجھنا تو فرض ہے کہ میرا اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے جب وہ کہتا ہے یا الذین آمنو اے ایمان والو تو آپ کو تو کچھ کہہ رہا ہے یہ آیت وہ ہے جس نے عبداللہ کے پورے بدن پہ راشہ تاری کر دیا کھونپنے لگا وہاں سے واپس ہوا جا کر اپنے ساری یک سالہ محنت کو پھاڑ کے پھینک کر کہنے لگا میرے کلام کو تو ایک آیت کھا گئی میں کیا پیش کروں گا یہ قرآن کی عجیب و غریب آیت ہے اس میں انیس لفظ ہیں اور اکیس بلاغت کی اقسام ہیں الفاظ تھوڑے اقسام بلاغت زیادہ اسے کائنات کے رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تو انسانیت نکل سکتی ہے اندھیرے غاروں سے اگر نکلو اگر آپ نکلو اگر آپ نکلو تبلیغ میں ہم یہی پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے ایسا جماعتیں کوئی فرقہ واریت کو بھڑکانے والی نہیں ہیں یہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچا دو پھیلا دو تو میرے بھائیوں جب اللہ ہی سب کچھ ہے تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین کپ کپ آئے تھر تھر آئے اور پہاڑوں پہ لرزہ تاری ہو جائے اور عمارتیں زمین میں دھنس جائیں اور ایک خوفناک صورتحال انسان دیکھنے بیٹھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا اور ہو گیا ایک طبقہ کہتا ہے بنایا اللہ نے پر اب اللہ فارغ بیٹھا ہوا ہے اب اللہ کا کوئی عمل داخل نہیں اور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 کو کہ ابھی تک اللہ نے لگام کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دی بنا کے آزاد نہیں چھوڑا دھرتی اسی کی ہے اسی کی مانے گی آسمان اسی کا ہے اسی کی مانے گا بادل اللہ کے ہوائیں اللہ کی چاند تارے اللہ کے ہائے ہائے میرا وجود میرا ہوتا تو میں بوڑھا کیوں ہو جاتا ہوں میں کب چاہتا ہوں میں بوڑھا ہو جاؤں میں مر کیوں جاتا ہوں میں کب چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں دھرتی ہماری ہوتی تو ہم نے کب چاہا تھا پتھر سے پتھر دل بھی نہ چاہے گا کہ پہاڑ ہل جائیں اور ایک لاکھ انسان یا جتنے بھی اللہ ہی جانتا ہے وہ موت کی وادی میں چلے جائیں کوئی اور ہے جو یہ فیصلے کرتا ہے اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ اس کا فیصلہ ظلم سے پاک ہے قرآن میں پانچ دفعہ اللہ نے کہا وما ربک بظلام للعبید اور کئی دفعہ کہا ان اللہ اللہ اپنی صفائی پیش کر رہا ہے میں ظالم نہیں ہوں ظالم تو تم ہو انہو کان ظلوما جہولا ظالم تم ہو تمہارا اللہ نہیں ہے کریم رحیم ذات ہے تو اللہ نے بنایا بنانے کے بعد اپنے قبضے میں رکھا آزاد نہیں چھوڑا دن ہو رات ہو موسم ہو برسات ہو آندھی ہو ہوا ہو سرسر ہو صبا ہو عقیم ہو حاملات ہوں داریات ہوں جاریات ہوں اور یہ ساری ہواؤں کے نام ہیں جو قرآن میں آئے ہیں اور پتھر ہوں پہاڑ ہوں آبی ہو خاکی ہو ناری ہو نوری ہو ہوائی ہو فضائی ہو خلائی ہو عرشی ہو فرشی ہو فرشتے ہوں انبیاء ہوں انسان ہوں جنات ہوں نباتات ہوں جمادات ہوں حیوانات ہوں جھپٹنے والے ہوں غرانے والے ہوں پھنکارنے والے ہوں بلکھانے والے ہوں تیرنے والے ہوں چنگھاڑنے والے ہوں اور دھاڑنے والے ہوں ان سب سب سب سب پر ایک اللہ کی حکومت ہے یہ ایک پن نہ ادھر ہو سکتے ہیں نہ ادھر ہو سکتے ہیں ہاں پیچھے لوٹو جون کی ایک گرم دوپہر ہے تیرہ جون تین سو تریپن قبل مسیح ہاں جس کو بی سی کہتے ہیں تین سو تریپن بی سی ہے اور دنیا کا فاتح آدم تینتیس سال کی جوانی میں تینتیس سال کی جوانی میں بابل کے بستر پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے جسے دنیا سکندر آدم کے نام سے جانتی ہے وہ چوہے کی طرح بے بسی کی موت مرا اور یوں کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے مقدونیا پہنچنے کی مہلت دے دے میں گھر میں مرنا چاہتا ہوں بدبخت ظالم جب تو نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے خون کی ہولی کھیلی اس وقت تجھے کیوں نہ یاد آیا کہ کوئی تیرے اوپر بھی ہے مر گیا بابل میں یونانی بھی جلا دیا کرتے تھے جل کے ختم ہو گئی راکھ بھی بکھر گئی ہڈیاں کیا راکھ بھی بکھر گئی اس کا بیٹا ملتان میں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 طالب علم ہوں یہاں تو بڑے بڑے دانشور آ کے خطبہ دیتے ہیں میں تو طالب علم بھی ڈھنگ کا نہیں اور سلیقے کا نہیں ہوں اوئے ہوئے میں صرف نقل کر رہا ہوں نقل کر رہا ہوں اللہ کا ایک محکم قانون ہے اس قانون کا ہمیں کیا پتا تھا وہ بتانے والا آیا اور بڑی شان سے آیا اور بڑی عزتوں سے آیا اور دو جہان کا سردار بن کے آیا اور وہ دوہا کا حسن لے کر آیا لیل کی پیچ دار زلفیں لے کر آیا جس کے وجود کی اللہ نے قسمیں کھائیں لعمرک مجھے تیری جان کی قسم جس کے روشن چہرے کی اللہ نے قسم کھائی وضحا مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم جس کی زلفوں کی اللہ نے قسم کھائی واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم یہ چھوٹے موٹے آدمی کا میں ترجمہ نہیں بیان کر رہا ہوں امام راضی نے یہ ترجمہ کیا میں اس لیے بول رہا ہوں یہ امام راضی کا کیا ہوا ہے ایک اور بھی سنو وضحا یہ امام راضی بول رہا ہے تفسیر کبیر میں وضحا اے میرے مجھے تیرے روشن علم کی قسم واللیل اذا سجا اے میرے محبوب مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کو چھپا لیتا ہے امت کے گاروں کو چھپا لیتا ہے آپ نے کہا مجھ سے بڑھ کر گاروں کے لیے کوئی شفع نہ ہوگا قیامت کے دن ایک ہستی ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے جس کی رسالت پر قسمیں کھائیں کافروں نے کہا بنانے کے لیے تو خود جا کے بازار میں سودا خریدتا ہے خود جا کے بازار میں خرید و فروخت کرتا ہے اپنا سامان خود اٹھا کے چلتا ہے ہمارے نبی اپنے اونٹ کو چارہ بھی خود ڈالتے تھے اور اس کو پانی بھی خود پلاتے تھے اور اپنے کپڑے بھی خود دھوتے تھے اور اپنے گھر میں جھاڑو بھی خود دیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو آٹا گوند کے دیتے تھے میں گونتا ہوں تم پکاؤ میں لہ رسول یہ کیسا رسول ہے یم شف الصوق یا الطعام و یم شف الصوق وہ کھانے کھاتا ہے اور یہ بازاروں میں خود خرید و فروخت کرتا ہے الَّذِينَ یقول لَسْتَ مُرْسَلًا لہٰذا تو رسول کوئی نہیں ہے کوئی نہیں جواب اللہ کے نبی کے ذمہ تھا کہ اللہ کے نبی کہتے نہیں نہیں میں ہوں میں ہوں میں ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم عرش کے دروازے کھلے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پیچھے ہٹ تیرا وکیل صفائی میں ہوں یاسین والقرآن الحکیم لمن المرسلین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تیرا رب گواہ ہے کہ تو میرا رسول ہے اعلی صراط مستقیم سچی سیدھی راہ پر ہے پھر انہوں نے کہا یہ تو پاگل ہے دیوانہ ہے اینا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر انکا لمجنون ابھی تو تو پاگل ہے پیو دادے کی روایات چھوڑتا توڑتا ہے تو اللہ پاک نے خود اتر کے جواب دیا نون والقلم وما ما انت بنعمت بمجنون مجھے قسم ہے قلم اور اس کی لکھی تحریر کی میرا نبی مجنون نہیں ہے تم دیوانے ہو پھر انہوں نے کہا یہ تو شاعر ہے یہ تو ساحر ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر قسم کھائی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزیل من رب العالمین مجھے قسم ہے دیکھے ان دیکھے کی میرا یہ رسول ہے نہ یہ شاعر ہے نہ یہ ساحر ہے یہ میرا رسول ہے یہ وہ ہستی ہے جو آ کر بتا رہی ہے کہ اللہ کا قانون کون ہے کیا ہے ایک واقعہ سنو بڑا مزدار قریش دن میں تو مخالفت کرتے تھے اور رات کو جب ہمارے نبی نفلوں میں قرآن پڑھتے نماز تو فرض ہوئی نہیں تھی نماز تو معراج کے بعد فرض ہوئی تو آپ نفلوں میں آ کر حرم میں قرآن پڑھتے تھے اور اونچی آواز میں پڑھتے تھے تو یہ ایسا دلکش کلام ہے ایسا دل ربا ہے کھینچ کے رکھ لیتا ہے انسان فاسدہ بما وآعرض عن المشرقین اس آیت کو سن کر دھڑم ایک بدو سجدے میں گرا سیدھا سجدے میں گرا ابو عبید نے فرما کس کو سجدہ کر رہے ہو کہنے لگا اس کلام کی عظمت کو کر رہا کیا کلام ہے ہائے ہائے کیا درد کی بات ہے نہ میں سمجھوں نہ آپ سمجھیں کہ اس میں کیا حسن تھا جس نے بدو کو نیچے گرا دیا تو یہ رات کو نا قرآن سنتے تھے چھپ چھپ کے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے پیچھے چھپ کر ایسے دم سادھے کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی سامنے ملتظم حجر اسود کے سامنے پیچھے ہٹ کر قرآن پڑھ رہے تھے الحاقت ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم آجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه خذوه یہ وہ آیات تھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ ایسے إيه ایسے إيه ہل رہے تھے ہل رہے تھے اس طرح ایک دم حضرت عمر کے منہ سے نکلا ما اشارہ ہو کتنا بڑا شاعر ہے اتنا فاصلہ ہے کہ آواز جائی نہیں سکتی اور انہوں نے اپنے بالکل سرگوشی کے انداز میں فرمایا کتنا بڑا شاعر ہے ادھر زبان سے نکلا کتنا بڑا شاعر ہے اور ادھر آپ نے یہ آیت پڑھی پڑھ لقول رسول کریم وما کریما بقول شاعر یہ رسول ہے شاعر نہیں ہے تو ایسے ہوئے دوسرا بول بولے کتنا بڑا جادوگر ہے کتنا بڑا جادوگر ہے تو آپ نے اگلی آیت پڑھی والا بے کاہن جادوگر بھی نہیں ہے تذکرون تمہاری سمجھ ناقص ہو چکی ہے تو یہ ہے کیا تنزیل من رب العالمین آسمان کے رب کا اتارا ہوا کلام ہے میرے آپ کے درمیان میرے اور اللہ کے درمیان آپ کے اور اللہ کے درمیان واسطہ راستہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جس قوم کو ایسا رہبر ملے پھر وہ مغرب کے پاؤں چاٹے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے جس قوم کو قرآن ملے جس قوم کو قرآن ملے پھر وہ مغرب کے اندھے علوم کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھیں تو پھر یہی ہوگا ذلتیں مقدر بن جائیں گی کائنات کے علم کی نفی نہیں کر رہا ہوں کائنات کا علم سائنس ہے وہ مغرب کا علم نہیں وہ تو کائنات کا علم ہے جاپان کوئی مغرب میں ہے سنگاپور کوئی مغرب میں ہے کوریا کوئی مغرب میں ہے مغرب کی ننگی تہذیب مغرب کی ننگی معاشرت مغرب کی زہر میں گھلی ہوئی ناچ گانے میں رچی ہوئی شراب میں ڈوبی ہوئی زنا میں لچھڑی ہوئی معاشرت سے پناہ مانگ رہا ہوں یہ وہ یہ وہ یہ وہ زہر ہے جو اس قوم میں پھیلے گا زیر زمین جانا پڑے گا عزتیں چھن جائیں گی محبتیں روٹ جائیں گی اقتدار کے سورج غروب ہوں گے اور اللہ کے کوڑے برسیں گے یہ دھرتی اللہ کی ہے جب زنا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے جب شراب کی محفلیں لگتی ہیں وہ دیکھتا ہے جب ناچ گانے کی محفلیں لگتی ہیں وہ دیکھتا ہے جب گھنگرو بات کے باندھ کے ناچنے والی حیا کی چادر کو تار تار کرتی ہے اور ناموں سے محمد کو آگ لگاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے پھر یہ دھرتی پکارتی ہے یا اللہ یہ کب تک ہوگا یا اللہ یہ کب تک ہوگا تو مجھے اجازت کیوں نہیں دیتا میں پھٹ جاؤں تو میں تمہیں اللہ کے نبی کی بات سنانے سے پہلے تھوڑا سا اللہ کے نبی کو بتایا کہ وہ کون ہے وہ کوئی فلسفی نہیں ہے وہ کوئی دانشور نہیں ہے وہ وہ ہے جس کے لیے زمین آسمان کی تنابوں کو ملا دیا گیا کائنات کو سمیٹ دیا گیا ساتھوں آسمان کو چیرتا ہوا کرتے اور تحمد میں نہ خلائی لباس نہ خلائی شٹل کرتے اور تحمد میں چمڑے کے جوتے میں خلا کو پار کیا فضا کو پار کیا پہلے آسمان کو پیچھے چھوڑا دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے سات آسمان پیچھے رہ گئے پہلے آسمان پہ آدم آئے استقبال کو دوسرے پہ زکریہ یاحیہ عیسیٰ علیہ السلام آئے استقبال کو تیسرے پر یوسف علیہ السلام آئے استقبال کو چوتھے پہ ادریس آئے پانچویں پہ ہارون آئے چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام آئے ساتویں پہ ساتویں پہ کوئی نہیں آیا ساتھ میں پہ عجیب تماشا ہوا ساتھ میں پہ ایک بابا جی ایسے بیٹھو گے گوٹھ مار کے ایسے ایسے بیٹھو ایسے جیسے ہم بیٹھتے ہیں ایسے ایسے بیٹھو بیت اللہ کی ٹیک لگائی ہوئی ساتھ میں آسمان پر بیت اللہ سے بیٹھو بڑی سفید داڑھی یہاں تک تو ہماری نبی نے فرمایا یہ کون ہے کہ یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام ادھر آپ کو خود جانا ہے خود جانا ہے ٹھیک ہے آپ آخری نبی ہیں نبیوں کے سردار ہیں پر یہ دادا بیٹھا ہوا ہے اور شریعت بتاتی ہے کہ رشتوں کا ایک تقدس ہے رشتوں کا ایک تقدس ہے ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے نبی کے طفیل وجود میں آئے ہیں لیکن رشتوں کا ایک تقدس ہے جس کو سمجھانے کے لیے نبی کو خود چلا کے پہنچائے گا جاؤ اپنے دادا کے قدم چھوو پھر صدرت المنتہا پیچھے آپ نے جبریل سے کہا آگے نہیں چلو گے کہا جی آگے میرے پر چلیں گے میری حد یہی ہے بس آگے آپ جانے آپ کا رب جانے ہاں فکان قاب قوسین او ادنا آپ کو قاب قوسین بناؤ نا یہ, یہ, یہ ہے تی کمان یہ ہے کمان کی تانت یہ ہے کمان کی لکڑی یہاں تیر رکھ کے یوں کھینچ کے مارا جاتا تھا عربی زبان میں اس لکڑی کو اور اس لکڑی کو عربی زبان میں قاب کہتے ہیں قاب یہ قاب ہے یہ دستہ قبضہ قاب یہ قاب پھر عرب جب آپس میں صلح کرتے تھے لڑتے لڑتے صلح کرتے تو اپنی کمانوں کو دو سردار ایک یہ ادھر سے ہے یہ ادھر سے ہے اور آ کر یوں ایسے بیچ میں اس طرح ملا دیتے تھے تو اس بات کی علامت تھی کہ اتحاد ہو گیا ہے صلح ہو گئی ہے اور اتفاق ہو گیا ہے تو میرے اللہ نے یہ تعبیر اپنے محبوب کے قرب کے لیے استعمال فرمائی کہ میرا نبی میرے اتنے قریب ہوا جیسے دو کمانوں کے کنارے آپس میں مل کر قریب ہو جاتے ہیں او ادنا او ادنا کا اب کون ترجمہ کرے گا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے تو میں آپ کو ان کی خبر سنا رہا ہوں ان کی ان کا پتہ بتا رہا ہوں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں ابن و ابی دنیا بہت بڑے محدث ہیں وہ اس کو روایت فرما رہے ہیں زلزلے کیوں آتے ہیں تو اماں نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باکی کے ساتھ جب زنا ایسے عام ہو جاتا ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ جب زنا عام ہو جائے اور لوگ زنا ایسے کریں جیسے نکاح ہوتا ہے جیسے نکاح میں میاں بیوی کے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح بے حیا ہو کے لوگ زنا کریں کہ جیسے کوئی جرم کوئی نہیں اور شراب پئیں محفلیں سجا کر شراب کی محفلیں سجائیں اور ناچ گانے کی محفلیں ہوں اور اس کی دعوت دی جائے تشریف لائیں محفل موسیقی جب یہ تین کام زمین پر ہوتے ہیں تو آسمان والے کو غیرت آتی ہے وہ کہتا زمین کو ہلا دو زمین کو ہلا دو پھر وہ ہلتی ہے پھر جہاں چاہے ہلا دے ایک سوال ذہنوں میں بھی ہے اور لوگوں کی زبانوں تک آ گیا یہ معصوموں کا کیا قصور تھا اللہ نے یہ کیا کر دیا ان بچوں کا کیا قصور تھا ان عورتوں کا کیا قصور تھا وہ لوگ تو بڑے نیک لوگ تھے وہاں زلزلے کیوں آ گئے پھسلتا پاؤں ہے ٹوٹتا بازو ہے اب یہ بازو کہ بیڑی میرا کی قصور آئی مینو کیوں تروڑے آئی پھسلا پاؤں ٹوٹا سر پھسلا پاؤں ٹوٹی کمر یہ کیا چکر ہے وہ پاؤں ٹوٹے پاؤں پھسلا ادھر ہمارے علاقے کا بڑا زمیندار پاؤں پھسلا زمین پہ گرا نیچے کوئی سخت چیز تھی کمر پہ چوٹ لگی آج تک بیس سال ہو گئے وہ کرسی پر بیٹھو تو گلا تو پاؤں کا تھا قصور تو پاؤں کا تھا چوٹ یہاں کیوں لگی ساری قوم ایک جسم کی طرح ہے جب اس میں فساد پھیلتا ہے تھوڑا کہیں بھی ظاہر ہو سکتا ہے جب خون میں فساد پھیلتا ہے تو پھوڑا کہیں بھی نکل سکتا ہے یہ تو میں دے رہا ہوں ایک عقلی دلیل لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے ہے لا يسأل عما يفعل یہ دلیل اصل کہ اللہ کے کیے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کیوں کیا دیکھو کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل tonga stand main road Pir Wadhai Rawalpindi کیوں کیا اس کو کہتے ہیں کیوں کیا جو غلط بھی کرے صحیح بھی کرے جو کرتا ہی ٹھیک ہو اسے یہ کیسے کہا جائے کہ یا اللہ یہ تو نے کیا کیا کیا ہم اسے کہیں گے کیوں جس کا علم ناقص ہو یہ کیا کر دیا اور اللہ جس کا علم کامل ہو اسے کیسے کہا جا سکتا ہے یا اللہ کیوں کیا ہم اسے کہیں گے کیوں کیا تو ظلم بھی کرتا ہو عدل بھی کرتا ہو اور جو سراپا عدل ہو جو سراپا رحم ہو جو سراپا کرم ہو اسے نہیں کہا جا سکتا یا اللہ یہ کیا کر دیا یہ کیوں کیا کیوں کیا اسے کہا جاتا ہے جس کا دیکھنا کامل نہ ہو جس کا سننا کامل نہ ہو جس کی نظر کامل نہ ہو جس کی خبر کامل نہ ہو جس کا دیکھنا ماضی حال مستقبل پر محیط ہو جس کا سننا اولین آخرین پر محیط ہو اسے کیسے کہا جائے کہ یا اللہ یہ کیوں کیا یہ کیا کیا جبکہ وہ ماؤں سے ستر ستر کا لفظ کبھی بھی عربی زبان میں عدد نہیں بتاتا ستر کا لفظ عربی زبان میں وہ مانا دیتا ہے جو اردو میں سو کا لفظ مانا دیتا ہے اب آئی تمہیں سو دفعہ کہا ہے کیا مطلب گن کے سو دفعہ کہا ہے بہت دفعہ کہا ہے ستر کا مطلب بہت زیادہ اللہ اپنے بندے سے ماؤں سے ستر گنا زیادہ پیار کرتا ہے جب وہ کچھ کرتا ہے تو وہ عدل ہی کرتا ہے ظلم نہیں کرتا جب وہ کرتا ہے تو رحم ہی کرتا ہے خاص طور پر اس امت پر اللہ کا رحم ہی رحم ہے زلزلہ بھی آیا عذاب کی شکل بھی آئی تو بھی رحم ہی ہے اس امت کے لیے دعائیں دو کملی والے کو جو جاتے ہوئے دعا کروا گیا تھا جاتے ہوئے اللہ کو منا گیا ورنہ تو ہم تو بندر خنزیر بن جاتے یہ دعائیں دو مدینے والے کو بنی اسرائیل کافر نہیں تھے مسلمان تھے جو بندر اور خنزیر بنے سن رہے ہیں میری بات بنو اسرائیل کافر نہیں تھے مسلمان تھے اللہ نے کہا مچھلی نہ کھاؤ تو انہوں نے چکر چلایا ہفتے کے دن نہیں کھانی ہفتے کو پکڑ کے اتوار کو کھا لیتے تھے ایمان والے تھے مسلمان تھے کافر نہیں تھے نے کہا کونو قردتن خاسئین ہو جاؤ بندر بن کے زلیل ہو جاؤ بندر بن جاؤ زلیل ہو کر سب بندر بنا دی اس علیہ السلام کو ماننے والے کافر نہیں تھے اہل ایمان تھے اللہ نے کہا خنزیر بن جاؤ وفجا وجال منہم القردت والخنازیر تو کیا خیال ہے زنا کرنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے ماؤں کو نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے قاضی کے قلم کا بکھ جانا چند ٹکوں پر یہ مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے قتل کے بازار گرم کر دینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے ہم کیوں نہ بنے بندر اور خنزیر بارہ ربیع الاول ہے سخت گرمی کا دن ہے جون کا تفتہ ہوا سورج نکل چکا ہے چاشت کا وقت آتا ہے تو ایک دم جبریل دروازے پر نمودار ہوتے ہیں اور اندر آ کر بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پہ پہنچ چکے ہیں اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں جہاں ملک الموت بھی پوچھ کے جائے تو آپ نے کہا ہاں آنے دو سب الہدا والرشاد یہ علامہ صالحی کی بہت مارکت العرا تصنیف ہے اس میں یہ روایت بتا رہا ہوں آپ نے کہا آ جائے ملک الموت اندر آ گئے ایک اور فرشتہ تھا دونوں ساتھ آ کر عرض کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے پہلا موقع ہے کہ اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا اور یہ پہلا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لینا آنا چاہیں تو لے آنا ورنہ چھوڑ کے واپس آ جانا تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے کہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو آنکھوں آنکھوں سے سوال کیا جیسے ہم کہتے کیا رائے ہے تیری کیا رائے ہے تیری تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے اور اللہ ملاقات کا شوق رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا جبریل سے اچھا واپس جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں میں جاؤں کے رہوں یہ کام اس وقت نہ ہوا ہوتا تو آج دھرتی میں مسلمانوں میں کوئی انسان نہ ہوتا سوائے کوئی کوئی کوئی کوئی ملک الموت کھڑا ہوا ہے فرشتہ کھڑا ہوا ہے جو ساتھ آیا تھا جبریل واپس پیغام لائے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے آپ نے کہا الان الان عینی عینی اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں اب ان کو کوئی نہیں بندر خنزیر بنائے گا یہ میری طرف سے اضافہ ہے آپ نے کہا الان عینی اب میری آنکھ ٹھنڈی ہے اللہم الرفیق الاعلا اللہ بلا لے اپنے پاس تو جبریل ایک دم غمگین ہو گئے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی لوٹ کے کبھی نہ آؤں گا پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا اللہ کے امر کو پورا کرو اوہو جو چند لمحات باقی تھے اس میں بھی امت کو نصیحت سے خالی نہیں جانے دیا ان اوقات کو دو لفظ فرمائے دو لفظ میں سارا دین بیان کر دیا وما ملکت ایمانکم میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا ابھی رمضان میں اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے دوسری نصیحت وما ملکت ایمانکم اپنے ماتحتوں سے برا سلوک نہ کرنا اپنے غلاموں سے نوکروں سے ماتحتوں سے غریبوں سے اس ما ایمان حکم سے صرف غلام مراد نہیں سارا کمزور طبقہ غریب طبقہ مسکین طبقہ کہ میرا اللہ کہتا انا عند المنکسرت ٹوٹے دلوں میں تمہیں رب ملے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے کہ اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں عائشہ آپ نے کہا عائشہ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ اللہ تجھے اپنا قرب دے مسکینوں سے محبت کیا کر رہا تو گالیوں کے بم پھٹ رہے ہیں روزانہ ماں بہن کی جب کوئی گالی دیتا ہے کسی نوکر کو کسی ڈرائیور کو کسی ماتاحت کو جب کوئی ماں بہن کی گالی دیتا ہے تو کائنات پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے سنو میں ذمہ داری سے تمہیں کہہ رہا ہوں بیت اللہ کا توڑ دینا چھوٹا جرم ہے اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا جرم ہے دونوں نصیحتیں تار تار ہو گئیں نماز نہ چھوڑنا نماز نہ اسلام آباد کی امت نماز نہ چھوڑنا پاکستان کی امت ہند سندھ کی امت ایران و توران کی امت نماز نہ چھوڑنا پچانوے فیصد نماز چھوڑ گئے رمضان میں کوئی دس فیصد بڑھ جاتے ہیں ستر اسی فیصد رمضان میں بھی نہیں پڑھ رہے اس وقت یہ مسئلہ اللہ سے حل کروائے یا اللہ مہربانی کرنا میری امت پر عذاب بھی آئیں وہ نہ آئیں جو پہلوں پر آئے تھے کہ کوئی بندر بن گیا کوئی خنزیر بن گیا کوئی پتھر بن گیا قوموں کی قوموں کو اللہ نے پتھر بنا دی وصاف و نائلہ نے بیت اللہ میں زنا کیا اللہ نے دونوں کو پتھر بنا کے پھینک دیا پھر ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں یہ ترمزی کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں اِذَا اتُخِذَ الْفَيْءُ دُوَلَا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ وأتاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وساد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وارتفعت الأصوات في المساجد وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها پندرہ باتیں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا جب جب جب حکومت کے اہلکار بدیانت ہو جائیں گے جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ لیں گے اب آپ ذرا انصاف کرتے جانا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ لیں گے غریب کے پاس عوام کے پاس عوام کا اکٹھا کیا ہوا پیسہ ان کی طرف واپس نہیں لوٹے گا بلکہ حکومت کے افسران کے بیچ میں تقسیم ہو جائے گا یہ ہو رہا ہے بھائی کہ نہیں ہو رہا ہونے والے کی دلیل کیا دینی خبر دینے والے کی خبر سچی ہے جب حکومت کے کارندے حکومت کا خزانہ خود لوٹ جائیں گے ایک واقعہ سنانے کو میرے دوست تھے سیکٹری ریٹائر ہو گئے کہنے کے میری اسلام آباد پوسٹنگ ہو گئی وہ واپس جلدی آ گئے چھ مہینے بعد واپس آ گئے کہا کیا ہوا کہنے کے میں نے سوچا اگر ایک سال رہ گیا تو یا پاگل ہو جاؤں گا یا اوروں کی طرح بدیانت ہو جاؤں گا کہ میں اس عہدے پر پہنچ کر آج تک گھر نہیں بنا سکا اور شام کو جب بیٹھتے کوئی کہتا ہے سوئٹزرلینڈ میں اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے امریکہ میں اتنے ہو گئے انگلستان میں اتنے ہو گئے اتنے پلاٹ بن گئے اتنی جائیداد بن گئی تو سن سن سن کہنے لگے دو باتوں میں سے ایک کا ہونا یقینی مجھے نظر آنے لگا کہ یا میں پاگل ہو جاؤں گا یا میں کرپٹ ہو جاؤں گا میں محنت کر کے پھر آ کے کھڑے لین لگ گیا ہوں کہ باقی ایام گزار دوں عزت فی ادو والا جب حکومت کے افسران حکومت کا پیسہ خود کھا جائیں گے دیکھو میرے بھائیو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے جزا سزا کی نہیں ہے اللہ ظالم کو بھی دیکھتا ہے مظلوم کو بھی دیکھ ایک سیکٹری ریٹائر ہو رہا ہے گھر نہیں بنا سکا ایک سیکٹری وہ ریٹائر ہو رہا ہے اور اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے ایک ڈی آئی جی آئی جی ایک تھانے دار ریٹائر ہو رہا ہے اور اس کے پاس بچے کی فیس کے پیسے کوئی نہیں ہیں اور ایک ریٹائر اور تم مزے کی بات بتاؤں چند دن پہلے مجھے ایک دو نوجوان ملنے آئے کہا جی ہم انگلینڈ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں کوئی ہمیں نصیحت فرمائے میں نے پوچھا تمہارے والد کیا کرتے ہیں ہیں کہا جی پٹواری پٹواری کا بیٹا انگلستان پڑھنے جا سکتا ہے میں اپنے بچے کو اچھے اسکول میں نہیں پڑھا اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے لیکن میری ہمت نہیں کہ میں کسی اچھے اسکول میں اپنے بچے کو پڑھا سکوں سو دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں سے پیسے پورے کروں ایک پٹواری اور اس کا بیٹا انگلستان پڑھنے جا رہا ہو اس کے بعد اور قیامت کسے کہیں گے جب حکومتیں حکومتوں کے کارندے بھیڑیے بن جائیں گے ان کے جبڑوں کو خون لگ جائے گا اور عوام کا پیسہ سمیٹ سمیٹ کے اپنے گھروں میں بھر لیں گے سو حکومت پہ خوش نوول امانت و مغنما اور عوام بھی بدیانت ہو جائیں گے جس کے پاس امانت رکھیں گے خود ہی کھا جائے گا امانت خود ہی کھا جائیں گے امانت رکھنے والے پریشان حال پھر رہے ہوں گے جب کبھی امت زندہ تھی معتزد باللہ کے پاس ایک شخص آیا کہ جی بغداد کا سب سے بڑا تاجر اس کے پاس بہت بڑی امانت رکھوا کے حج پہ گیا وہ آ کے مکر گیا دیتا نہیں کوئی گواہ کہ جی گواہ کوئی نہیں میں کیا کروں میرا گواہ کوئی نہیں اچھا امیر المومنین جب کبھی زندہ تھے جب ان کے دروازوں پر آہنی گیٹ نہیں تھے جب وہ سوز گداز رکھنے والے تھے سوچ سوچ سوچ سوچ کہنے لگا اچھا ایسا کرو تم اس کی دکان کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤ میں گزروں گا تجھے سلام کروں گا نے کھڑے نہیں ہونا سلام کا جواب بیٹھے بیٹھے دینا ہے میں تیرا حال پوچھوں گا تو نے بے نیازی سے جواب دینا ہے کوئی بات تو نے سیدھی نہیں مجھے کرنی اس کو جا کے بٹھا دیا دکان پر پھر اپنا شاہی سواری لے کر نکلا تو پیچھے لو لشکر جب وہاں پہنچا تو اس کو کہا السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وہ سارے حیران ہو کے اس کو دیکھ رہی ہے کیا بلا ہے ساری دنیا تو کھڑی ہو رہی ہے امیر المومنین کے لیے وہ اسی طرح بیٹھا ہوا ہے کہا بھائی کیا حال ہے ابے ٹھیک ہوں کیا سر کھایا ہوا ہے بھائی آپ ہمیں ملنے ہی نہیں آئے بغداد میں اور ملنے ہی نہیں آئے اور میں کوئی فارغ تھوڑا ہوں کہ تجھے ملنے آؤں ایسے دو چار باتیں کر کے وہ چلا گیا تاجر یہ دیکھ رہا تھا پھر پھرا کمبے عہدہ ہوں مارے گئے کہنے بھائی وہ کون سی تھیلی تھی ذرا بتاؤ جس میں تو کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسے رکھوائے تھے کہا جی وہ نیلے رنگ کی تھی اچھا اچھا اچھا وہ تو میرے پاس پڑی ہے مجھے یاد نہیں رہا ابھی حاضر وہ ملی لے کر پہنچا گیا نا مل گئی تو محتز خود آیا کہ یہاں پھانسی کا پھندا بناؤ پھانسی کا پھندا بنا کر اس کو وہیں لٹکا دیا بازار میں لٹکا دیا یہاں سولہ سال قتل کے کیس کے فیصلے نہیں ہوتے یہ کیا انصاف ہے کہ ایک نسل مر جائے فریادیں کرتی کرتی مائیں قبروں میں چلی گئیں بوڑھے باپ کی کمریں رکو میں چلی گئیں اور عدالتیں انصاف نہ دے سکیں والامانت مغنما لوگ بھی بدیانت ہو جائیں گے امانت کھا جائیں گے وہ زکات مغرما مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے عیاشیوں پہ پیسہ لٹائیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے اگر یہ سارے پاکستان کے لوگ صرف زکوٰۃ دے دیں تو یہ کشمیر کے زلزلے کے لیے کسی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے باہر کی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے وہ تو علم غیر اور علم دین اللہ کی رضا کی بجائے دنیا کی طلب کے لیے حاصل ہونے لگے گا علم دین کا کی منزل اللہ نہ رہے گا علم دین کی منزل کچھ اور ہو جائے گی وَأَتَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ اور لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے وَعَقَّ أُمَّهُ اور ماں کے نافرمان ہو جائیں گے وَأَدْنَا صَدِيقَهُ دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے وَأَقْسَ عَبَاهُ باپ کو دیکھ کے دھکا دیں گے باپ کو زلیل کریں گے دوست کا اکرام کریں گے ماؤں کو خوار کر دیں گے بیویوں کو سجدے کریں گے سجدے سے مراد ان کے غلام بن جائیں گے ان کے فرما بردار بن جائیں گے جب یہ ہوگا دیکھو ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی نے نافرمانی کے لیے عربی زبان میں لفظ آتا ہے معصیت آسا اللہ کے نبی نے اللہ کے لیے بھی آسا کا لفظ استعمال کیا اپنے لیے بھی آسا کا لفظ استعمال کیا لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے لیے آسا کا لفظ استعمال نہیں کیا عقا کا لفظ استعمال کیا ہے عقا اور بھائی کوئی ٹیشو پیپر ہے یا خدا کے ادھر کو ادھر آپ کو عقا کا مطلب بتانا چاہتا ہوں اس کو آپ کوئی جوڑ سکتا ہے یہ پرزے پرزے ہو چکی ہے چیز اس کو عربی زبان میں عقا کہتے ہیں عقوق کہتے ہیں عقوق تو اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے غضب کے سوا اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت اس کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ حج قبول ہے اسلام آباد بھرا پڑا ہے ماؤں کی ہائے ہے باپ کے آنسو ہیں اولاد کو فرصت کوئی نہیں پنڈی بھرا پڑا ہے پاکستان بھرا پڑا ہے ماں باپ ڈرتے ہیں جوان اولاد سے باپ بات نہیں کر سکتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا جوان بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر اور اس کے موٹے موٹے آنسو جو اس کے گالوں پہ ڈھلک رہے تھے مجھے یوں لگ رہا تھا یہ عرش کو بھی ہلا کے رکھ دیں گے اور ایک بیٹا اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے کہہ رہا تھا تو آج تائی میرے واسطے کی کیتا ہے بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا انہی کانوں سے میں نے خود سنا ہے کوئی میں روایت نہیں کر رہا ہوں تو آج تائی میرے واسطے کی کیتا ہے جب اولاد یوں ہو اور سنو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی قیامت تو آئے گی جب لوگ کافر ہوں گے کوئی مسلمان زندہ نہیں ہوگا قیامت پر سب کافر ہوں گے تو آپ آپ کہتے جب لوگ سارے کافر ہو جائیں گے قیامت آ جائے گی شرک دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے تو آپ نے کہا اللہ ہی جانے کب آئے گی تو جبریل نے کہا کوئی نشانی تو بتائیں کوئی نشانی تو بتائیں تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کر رہے ہوں کس سے قیامت کو جوڑا ہے جب اسلام آباد پنڈی کے نوجوان اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرف باپ سے نوکروں کی طرف بات کریں اور عرب کا بدو عرب کا بدو لمبی لمبی لمبی بلڈنگیں بنائے تو سمجھو کہ قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے کا وقت آ چکا ہے یہ سب کچھ ٹوٹنے والا ہے ایسا ٹوٹے گا کہ کوئی رونے والا ہی نہ بچے گا ماں باپ کی نافرمانی ہلاکت کس وہ سامان ہے کہ جہنم کی آگ بھی ان پر پلٹ پلٹ کے آئے گی صحابی القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام پہنچا یا رسول اللہ بیوی کا القمہ موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑا جا رہا صحابی کا کلمہ رک چکا ہے جبکہ نبی خود زندہ موجود ہیں تو آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے کہا جی ماں زندہ ہے کہا ناراض ہے راضی کہا جی ناراض ہے تو آپ نے فوراً ان کی ماں کو بلوا کر کہا الکما کی اما اب بیٹے کو معاف کر دے کہا یا رسول اللہ نہ آپ نے پوچھا تجھے اپنے بیٹے سے کیا شکایت ہے کہا یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں تحجد گزار پرہیزگار نمازی مجھے صرف ایک شکایت ہے جب بھی بولتا ہے میرا سینہ چیر کے رکھ دیتا ہے جب بھی بولا مجھے ذلیل کر دیا جب بھی بولا مجھے خوار کر دیا تو آپ نے کہا اچھا معاف کر دو میرا دل اس اما کو پتا بھی نہیں کہ بیٹا مر رہا ہے وہ تو روٹ کے دوسرے گھر ہے تو آپ نے کہا معاف کر دو کہ میرا جی نہیں چاہتا یا رسول اللہ میرا دل پھٹ چکا ہے تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں کٹھی کرو اور الکما کو آگ لگا دو ہائے اماں یہ کہاں سہ سکے کہ یا رسول اللہ آپ الکما کو کیوں جلائیں گے جب تو معاف نہیں کرے گی تو دوزک کی آگ جلائے گی وہ مر رہا ہے کہ اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں ادھر منہ سے نکلا میں معاف کرتی ہوں ادھر القمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا پھر ان کے جنازے میں شرکت فرمائی خود جنازہ پڑھا کے پھر یہ بول بولا جو میں نے پہلے بتایا کہ جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانتہ ابا ہو وساد القبیل فاسقہم قبیلے کا سردار فاسق ہوگا فاسق ہوگا میرے بھائیو قبیلے کی سرداریاں نافرمانوں کے فساق کے ہاتھ میں ظالموں کے ہاتھ میں اور کیا ہوگا وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ ارض حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی نہ اہل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی اور کیا ہوگا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ رجول مخافت ایک دوسرے کو سلام بھی کریں گے دل میں نفرت ہوگی اس کے شر سے بچنے کا اندر میں ہوگا اوپر سے یس سر یس سر یس سر جناب جناب جناب جناب صرف ان اس حدیث کا مصداق بتاؤں ایک سیکٹری ریٹائر ہوا سیوال کے اس نے بیٹے کی شادی کی پانچ ہزار آدمیوں کے لیے کارڈ چھاپے گئے ہم بھی مدعو تھے تو دو ساتھی ہم نے بھیجے جاؤ بھائی شرکت کر کے آؤ تو انہوں نے آ کے واپس کارگزاری سنائی کہ وہ رسم ہے نا پیسے دینے کی دولہا کو تو وہ ایک ساتھی نے ہمارے بتایا دو آدمی بیٹھے تھے ایک نے ایسے بٹوا نکالا اور پیسے نکالنے لگا دوسرے نے کہا ریٹائر ہو گیا ہی کہا پھر دفع کرو پھر دفع کرو چودری صدیق مرحوم تھے پنجاب کے چیف سیکٹری پانچ سال چیف سیکٹری رہے ان کا لڑکا الیاس اور میں گورنمنٹ کالج لاہور میں کٹھے پڑھتے تھے ہمارا آپس میں آج تک تعلق ہے اتنے پینتیس سال ہو گئے آج تک کوئی محبت ہے تو ایک دن میں اس سے ملنے گیا بیمار تھا کہنے لگا جب ابا سیکٹری تھا نا تو چھینک آنے پہ سو آدمی آئے کرتے چوہ صاحب خیریت تو ہے خیریت تو ہے اور جب سے ریٹائر ہوا ہے مر رہے ہوتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں آ کے وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ یہ سلام کس لیے کیے جائیں گے اس کے شر سے بچنے کے لیے محبت کی وجہ سے نہیں سیاست کا سلام ہوگا اور کیا ہوگا الْمَسَاجِدِ مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی نفرت کے بیج اور کانٹے بکھرنے لگ جائیں گے جس ممبر سے محبت کا پیغام دیا جاتا تھا وہ ممبر فرقہ واریت کی لپیٹوں میں آ جائے گا اور اس سے لوگ ان کی زبانیں زہر اگلیں گی زہر جو بھائی کو بھائی سے لڑا دیں گی اور دست و گریباں کر دیں گی اور مسجدوں میں آگ بھڑکتی ہوئی سارے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور کیا ہوگا ظہرت القینات والمعازف گانے والیاں محترم ہو جائیں گی گانے والیاں محترم ہو جائیں گی جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا انہیں کو جب عزت دی جائے گی گانے والیاں ظاہرت کا دو مطلب ہیں گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور ظاہرت معزز اور محترم ہو جائیں گی والمعازف اور موسیقی کے آلات گھر گھر ہوں گے کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا وظاہرت القینات والمعازف گانے والیاں معزز گانے والیاں محترم محفل موسیقی کے کارڈ چھاپے جا رہے ہیں میرے نبی نے کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جب تم بھلائیاں مٹانے لگ جاؤ گے برائیاں پھیلانے لگ جاؤ گے تم آئے تو تھے بھلائی پھیلانے برائی مٹانے پر ایک وقت آئے گا تم الٹے ہو جاؤ گے بھلائی کو مٹانے لگ جاؤ گے برائی کو پھیلانے لگ جاؤ گے تو آپ نے فرمایا گانے والی اور گانا گھر گھر یاد رکھو جو قوم موسیقی میں ڈوب جائے انہیں ہلاکت سے کوئی نہیں بجا سکتا مشرق اور مغرب اللہ کی پکڑ میں آنے والے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نجومی اور کاہن نہیں ہوں پر میری زندگی کا کچھ عرصہ اللہ کی کتاب کے ساتھ گزرا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں مشرق اور مغرب پر آنے والا ہے آنے والا ہے یہ اللہ وہ اللہ وہ بے نیاز اور سمد اللہ حیاؤں والا اللہ کفر کو محلت دیتا آیا شرک کو محلت دیتا آیا بت پرستی کو محلت دیتا آیا نہیں محلت دی تو بے حیائی کو نہیں دی جب قومیں بے حیا ہوئیں اور ناچ گانا عزت بن گیا زنا فیشن بن گیا عورتیں کپڑوں سے باہر آ گئیں مرد آوارہ ہو گئے تو پھر اللہ نے زمین کو ہلایا اللہ نے بے حیاؤں کو محلت ہمیشہ تھوڑی دی ہے مشرق اور مغرب کے سر سے حیا کی چادر اتر چکی ہے ان کی تو اتر گئی تھی وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں ان کی تو اتر گئی تھی وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں اور جس دن جس دن اللہ کا نظام چلے گا پھر اس سے کوئی روک سکتا ہے تمہیں کھڑوں کھڑوں کو زمین میں دھنسا دوں اپنے اللہ کو روک لوگے آمن تم منف السما ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر تمہارے اوپر پتھر برسا دوں تو اپنے رب کو روک لو گے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ تم سے پہلوں نے جھٹلایا تیرے رب نے پکڑ کے دکھایا کچھ تو عبرت کی نظر سے دیکھو مہنجو داڑو چلو بہت دور ہے ٹیکسلا کیوں نہیں چلے جاتے ہو یہ گندھارا کی تہذیب پہ کیوں نہیں کھڑے ہو کہ تم غور کرتے ہو ان کے ٹوٹے مکان ان کی دفن شدہ تہذیبیں اور ان کے ویران ویران حویلیاں مہنجو داڑو کی تہذیب ہڑپا کی تہذیب یہ تو میرے دیس کے اندر ہے مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا مجھے روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے اردن جانے کی ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے یہی کھنڈر بتا رہے ہیں میں بھی کبو کسی کا سر پر غرور تھا یہ اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا جب نافرمان ہوئے لوت علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر جب بھی جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے ہو تو اور انبیاء ان پر کفر کا تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو لوت علیہ السلام کو لوت علیہ السلام نے اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لانت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو یہ تم کیا کام کرتے ہو تم کیسے بے حیا ہو تم مرد مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو ما سبقکم بہا من احد من العالمین اس ظالم تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا یہ تم کیا کر رہے ہو جب دھرتی پر یہ کام لوت علیہ السلام کی قوم کا عمل جب دو آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی ہلایا اور ابھی عذاب آیا اور ابھی عذاب آیا تو لوت علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے چار عذاب پھینکے ہیں کٹھے اور پانچواں زلزلہ پہلے آیا زلزلہ پھر آئی فرشتے کی چیخ پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش پھر ان کے چہرے ان کی آنکھیں گئیں دھسا دی گئیں اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا فجالنا عالیہا سافلہا وامترنا علیہا حجارتا من سجیل منضود مصومتا عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید عجیب بات بتاؤں پتھروں پہ نام لکھ کے تھے یہ پتھر فلاں خبیص کے سر پہ پڑے گا یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا لوت علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو تو بچے جائے گا تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر اور لوت علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے فرشتوں نے انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا لوت علیہ السلام نے پوچھا لود علیہ السلام کہنے لگے عذاب کب آئے گا تو فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح ابھی نہیں ان موعدہم الصبح جب صبح کا چاندنا ہوگا تو ان پر عذاب آئے گا لوت علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے کہنے لگے نہیں نہیں نہیں نہیں صبح بڑی دور ہے ابھی لاؤ ابھی لاؤ تو جواب میں فرشتوں نے کہا صبح بقریب صبح بھی تو قریب ہی ہے بقریب ان موعدہم الصبح علیس الصبح بقریب یہ قرآن کی آیت ہے فرشتوں نے کہا بس تین چار گھنٹے کی بات ہے نکلو فلما امرنا پھر اللہ کا امر آیا کہاں ہے اللہ کیا ہمارا کیا پڑھے لکھا دور ہے سائنس کا دور ہے ترقی کا دور ہے پلیٹیں ہلتی ہیں اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے ہاں ہاں واپس آؤ واپس آؤ عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں جس کے بھی بندے ہیں وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی کا دم بھرا ہے جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے وہی دنیا اور آخرت میں سرخر ہوا ہے بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی ننگی ہو کے ناچ رہی ہے کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی میں یہ لوت علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں تین سو میل کا علاقہ ہے غور آج کل اس کو کہتے ہیں پوری پٹی پہ پھرا ہوں وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے اسلام آباد کے پہاڑوں جیسا بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین تین سو میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں یہ زمین کیسے بیٹھ گئی جب لوت علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ تین سو میل تک ساری زمین بیٹھ گئی تو لوت علیہ السلام صبح نکلے نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا زلزلہ آیا پھر فرشتے کی چیخ آئی پھر پتھر برسنے لگے چیخو پکار لوت علیہ السلام نے بیوی سے کہا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس نے کبھی سر ٹوٹنا ہے تو چلتے چلتے چلتے وہ نہیں رہ سکی بس ذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی کہ اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا تو میرے بھائیوں ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں باری لگ چکی ہے نمبر ب نمبر نوبت ب نوبت یہ ہوگا یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی جب یہ ہوگا جب یہ ہوگا جب میری امت گانے بجانے کو فش جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی ہیں چلو میں کہتا ہوں جو قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں کتنا ایک طبقہ ہے جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے اقبال کو تو مان لو تمہارا شاعر مشرق ہے حکیم الامت کا لقب پایا ہے انیس سو چھیانوے میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں لیڈر اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی سا سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی نہیں تو اقبال نے کیا کہا تھا تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی شمشیر و ثنا اول تاؤس و رباب آخر جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تان سین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے پھر تان سین کے قصیدے پڑے جاتے ہیں پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے پھر ناشنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے ہائے ہائے ہائے ہائے چھ لاکھ کو کیا جواب دو گے پاکستان کے عوام کے کو تین ہستیوں کا سامنا ہے ساری دنیا کو دو کا سامنا ایک اللہ کا ایک اس کے رسول کا پاکستان والوں کو تین کا سامنا ہے ایک اللہ کا ایک اس کے رسول کا اور ایک ان چھ لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا وہ معصوم بچے جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھیں ہاں میں تو مہاجر نہیں ہوں لوکل آدمی ہوں لوکل ذمہ دار کا بیٹا ہوں میرے ابا کا ایک مہاجر دوست تھا اس کی ایک دفعہ وہ کہانی سنا رہا تھا میرے باپ کو میں بیٹھا سن رہا تھا ہمارے ڈیرے پر جالندر سے بھاگا صاحب سارا ہی خاندان کٹوا کے نکلا کیا خیال ہے یہ چھ لاکھ تو ایسے پڑا ہے اس سے زیادہ ہی ہوگا یہ تمہارے گریبان پکڑیں گے اس لیے بنایا تھا ملک کے جگہ جگہ زنا کے اڈے کھل جائیں شراب بکے ناچ گانے کی محفلیں ہوں ہمارے خون کی یہی قیمت ہے ہائے انسان ظالم ہے بھول جاتا ہے پچاس کی دہائی میں پیدا ہونے والوں نے ان نوحوں کی تھوڑی بہت صدا باز گشت سنی ہوئی ہے تمہیں کیا خبر کتنی کتنی کتنی جوانیاں رل گئیں مائیں کتنے بیٹے کتنے باپ کتنی بہنیں کتنے سہاگ کتنی جوانیاں اس بھٹی میں جل کے گل کے راکھ ہوئیں پھر اس خطے کو وجود ملا کہنے کہ میں رات کو چلتا تھا دن کو چھپتا تھا کماد کے کھیت میں پیچھے سکھ آگے منزل کا پتہ کوئی نہیں کدھر جانا ہے رخ لاہور کا تھا پہنچ گیا دریائے ستلج اس وقت ستلج زندہ تھا اپنی روانیوں کے ساتھ بہتا تھا ایسے سویا ہوا ستلج نہ تھا اب آگے ستلج پیچھے سکھ یا کرپان پڑے یا پانی دو میں سے ایک ضرور ہے یا اگر آگے موت یا پیچھے موت کہ میرے جی میں آیا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے پانی میں مر جاؤں تیرنا نہیں آتا تھا کہ میں نے ایک لکڑی اٹھائی اس کو آسرا بنایا میں نے کہا مولا زندگی ہے تو پار لگا دے تیرنا مجھے آتا نہیں کہ میں اس لکڑی پہ بیٹھا اور ایسے ہی پانی کو پانی کو ہٹاتا ہوا تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا جب ذرا سا میں بیچ گیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا دریائے سطر لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا ان کو پانی نے کفن دیا انہیں ستلج کی مچھلیوں نے قبر دی یہ تم سے پوچھیں گے بدانتوں سے پوچھیں گے ظالموں سے پوچھیں گے ان ناچنے والوں سے پوچھیں گے اور یہ ناچ کی محفلیں سجانے والوں سے پوچھیں گے ہماری ہڈیوں کی کیا قیمت ہے ہمارے خون کی کیا قیمت ہے کاش تم اپنی تاریخ ہی پڑھ لیتے تاریخ اسلام چھوڑ دو لمبا موضوع ہے تاریخ پاکستان پڑھ لو اور نہیں تو نسیم حجازی مرحوم کی خاک و خون پڑھ لو میں نے اسکول لائف میں خاک و خون پڑھی تھی ایک مہینہ میں روتا رہا تھا میرا ایک بھانجا تھا اس نے حفظ کیا داڑھی منڈا دی مجھے بڑا غم کہ یہ اس نے نے ظالم کیا ظلم کیا اس نے کہیں خاک و خون پڑھی اس نے ایسی توبہ کی داڑھی بھی رکھ لی پتلون بھی چھوڑ دی اپنی تاریخ کو بھلا دینے والی قومیں بے نشاں ہو جاتی ہیں وہ وہ قافلہ ہوتا ہے پر جس کی کوئی منزل نہ رہے وہ وہ راہی ہوتے ہیں جنہیں راستوں کی سمت کا کچھ پتہ نہیں رہتا کھانا پینا یہ زندگی ہے ہم کسی کام کے لیے آئے ہیں اور کیا ہوگا الحریر مرد ریشم پہنیں گے اور کیا ہوگا وہ شربت الخمور شراب پی جائے گی اور کیا ہوگا اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو گالیاں بکیں گے دیوانہ کہیں گے اونٹوں کے لوگ تھے پتھروں کے لوگ تھے خچروں کے کے لوگ لوگ تھے تھے کھوتوں ہم ہم راکٹ ہاں؟ راکٹ والے والے اور تمہارا نبی پہ سوار رہا ہے سواری عزت کی چیز ہوتی تو میرے نبی کو اللہ براک ہر وقت حاضر کرتا اللہ کے نبی کے دو گدھے تھے ایک کا نام عفیر تھا ایک کا نام یافور تھا آپ کبھی اس پہ سوار ہوتے کبھی اس پہ سوار ہوتے پھر آپ نے خچر پر بھی سواری کی ہے ایک کا نام دل دل تھا ایک کا نام فضا تھا پھر آپ نے اونٹنی پر بھی سواری کی ہے ایک کا نام عزبا تھا ایک کا نام شہبا تھا ایک کا نام جدعا تھا ایک کا نام قصوا تھا پھر آپ نے ایک اونٹ پر بھی سواری کی ہے اس کا نام عسکر تھا پھر آپ نے امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی آپ نے گھوڑوں پر بھی سواری کی ہے اور چھوٹے موٹے گھوڑے نا بڑے شان ایک گھوڑے کا نام ورد تھا ایک کا نام یعصوب تھا ایک کا نام یعبوب تھا ایک کا نام مرتجل تھا ایک کا نام سکب تھا ایک کا نام صبح تھا ایک کا نام لیزاز تھا ایک کا نام تراس تھا یہ سارے حسین گھوڑے تھے جن پر آپ نے کبھی کبھی سواری فرمائی کہ اگر میری امت کا کوئی مالدار اچھی سواری رکھنا چاہے تو میں گنجائش دیتا جاؤں کہ میں صرف غریبوں کا نبی نہیں ہوں مالداروں کا بھی نبی ہوں یہ جب سب کچھ ہوگا میں ساری کو ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں عزت تو خزل فی ادو والا جب حکومت کے کارندے بدیانت ہو جائیں گے خزانہ خود لوٹ لیں گے ول امانت و مغنما عوام بھی بدیانت ہو جائیں گے امانت کھا جائیں گے وہ زکوٰۃ و مغرمہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے وہ تو علم الغیر الدین علم دین دنیا کمانے کے لیے ہوگا وہ عطا الرجل لذو لوگ بیویوں کے فرما بردار واق امہ ہو ماؤں کے نافرمان و ادنا صدیقہ ہو دوست کا استقبال و اقسا ابا ہو باپ کو ذلیل و خوار کریں گے وساد القبیل فاسقہم قبیلے کا سردار فاسق وکان رئیس القوم صلقوں حکومت نا اہل انسانوں کے ہاتھ میں وہ اکرم الرجل مخافت شر رہی ایک دوسرے کو سلام کریں گے بیچ میں نفرتیں چھپا کر اور ظہرت ورطفت فی المساجد اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی وظہرت القینات والمعازف گانا بجانا عام ہوگا گانے والیاں محترم ہوں گی ولبس الحریر اور ریشم پہنا جائے گا وہ الخمور اور شراب پی جائے گی ولانا آخر هذه الامت اولہا آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کچھ اور بھی ہوگا وہ کیا ہوگا فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا وَزَلْزَلَةً وَخَصْفًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ مُتَطَابِعَاتٍ تو پھر میری امت انتظار کرے ان پر ہوائیں پاگل بن کے جھپٹیں گی ہواوں کا رنگ سرخ ہو جائے گا زمین زلزلوں پہ آ جائے گی زمین میں دھسا دیے جائیں گے پتھر برسا دیے جائیں گے اور اوپر نیچے عذاب کے دہانے کھل جائیں گے جب تک توبہ نہ ہوگی یہ راستہ بند نہ ہوگا یہ پکڑ بند نہ ہوگی میرے بھائیو میرے آپ سب کی میں منت کرتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں اور اعتکاف والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کام کیا آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے دربار میں جھک کر توبہ کریں یہ توبہ کا وقت ہے یوم یوم دعا منانے کی چیز نہیں ہے وہ یہ رونے کی چیز ہے رو رو کہ وہ روٹا ہوا ہے اور اسے منانا سب سے آسان ہے سب سے آسان ہے میرے ایک بزرگ مجھ سے ناراض ہو گئے ڈیرے میں بھرے ڈیرے میں ایک گھنٹہ میں زمین پر بیٹھ کے ان کی منتیں کرتا رہا زمین میں زمین پر وہ چار پائی پر نوکر کھڑے ہوئے رشتہ دار کھڑے ہوئے اور میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نہیں کرنا ہے ہے پتہ تو بڑا بڑا مولوی ہے میں تینوں معاف نہیں کرنا ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ منتیں کروا کر پھر معاف کیا خون کا قریبی رشتہ اور میرا اللہ کیسا ہے میرا اللہ کیسا ہے اے ہے یبن آدم لو بلغ الذنوب کانان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی میرا بندہ حوصلے نکال لے گناہ کرنے کے اتنے کر کے اسلام آباد کو نہ بھر اتنے کر کے پاکستان کو نہ بھر ہند و سندھ کو نہ بھر ساتوں زمینوں کو بھر دے پھر طے بت گناہوں کو رکھتا جا اور خلاوں کو بھر دے چاند تاروں کی روشنی چھین لے سورج کو کالا کر دے اپنے گناہوں سے اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر پھنسا دے اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے ایک دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا ولا کوئی ہے مجھے پوچھنے والا مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تم توبہ کرنے والے بنو مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی من من تقرب بعید ساری زندگی کٹ گئی عشق بتا میں مومن سے چوک ہو گئی یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے آخر عمر تو بہت زیادہ ہے آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے کہ آج اللہ کو منانے جا آج اس سے صلح کرنے جا رہا ہوں ماؤں کو منانے جاؤ وہ بات نہیں کرتی باپ کو مناؤ وہ الٹا پٹائی کرتا ہے بھائی کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا اور رب کو منانے جاؤ کب کب کب جب بال بال گناہوں میں جکڑا ہوا جب رواں رواں گناہوں کا گٹر بنا ہوا جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی ایک کرن کہیں نیکی کی نظر نہ آتی ہو سیاہیوں میں لتھڑا ہوا گندگیوں میں ڈوبی ہوئی یا ڈوبا ہوا لتھڑی ہو یا لتھڑا ہوا غفلت میں زندگی گزارنے والی یا گزارنے والا جب یہ بوجھل قدموں سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہرو میں تیرے استقبال کے لیے عرشوں سے نیچے اتر کے خود آگے آ رہا ہوں تلقیتہو من بعید آؤ جی آؤ جی ہم آگے نہیں بڑھ جاتے اپنے قریبی دوست کے لیے آؤ جی آؤ جی تو یہ کچھ میرا اللہ کہہ رہا ہے جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں ومن آرد عنی نادیتو عن قریب جو مجھ سے روٹ جاتا ہے اس کو خود قریب جا کے بلاتا ہوں الہ این اولک رب غیری میرا بندہ کو مجھ سے پیارا رب تیرے پاس ہے کہاں جا رہے ہو جس سے ماں نافرمان بچے کو کہتی کہاں جا جاہل تھے جانور تھے اور جب انسانیت کا شور آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے اور تمہارے ہیں تو قدر کر لو میں تو محروم ہوں ان دونوں سے تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے موسا جیسوں سے اللہ نے کہہ دیا جب ماں مر گئی موسا کوہ تور پہ اب ذرا سنبھل کے آیا کرو دعائیں کرنے والی چلی گئی ہائے تو میرا اللہ کیا کہتا ہے کہ آؤ آؤ میں تیرا استقبال کرتا ہوں آ جا میرا بندہ کہاں جا رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ کاش اس آیت کے اندر کا شہد میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا اس کے اندر میں اللہ کی محبت میں آپ کو دکھا سکتا کہ اللہ کیسے پکار رہے ایوہ انسان او میرا بندہ او میری بندی کہاں جا رہے ہو ما او کبھی رب بھی کبھی رب بھی ظالم ہو سکتا ہے تیری ماں تجھ پہ ظلم کر سکتی ہے ممکن ہے کہ مائیں ظالم ہوں خیزوران نے اپنا سگا بیٹا قتل کر دیا ہارون رشید کی ماں خیزوران مہدی کی بیوی ہادی ہارون کی ماں مہدی کے مزاج پہ سوار تھی مہدی اس کے پیچھے پیچھے جیسے نور جہاں جہانگیر پہ چھا گئی خیزوران مہدی پہ چھا گئی جب وہ مر گیا تو ہادی خلیفہ بنا انہوں نے کہا اماں گھر کے اندر بیٹھنا باہر نہیں آنا چار دیواری میں تیرا ہر حکم چلے گا حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دینا رات سوتے کو ماں نے مروا دیا مائیں تو یہ ظلم کرتی چلی آئی ہیں پر تیرا رب ہرگز ہرگز ہرگز ہرگز ہرگز کبھی ظلم نہیں کر سکتا کبھی ظلم نہیں کر سکتا کبھی ظلم نہیں کر سکتا یہ بچے کیوں مر گئے یہ یہ معصوم کیوں کیوں مر گئے پتھر ہل گئے یہ غریب لوگ تھے ان کو کیوں پکڑ لیا مت کرو یہ باتیں مت کرو یہ باتیں ان سے توبہ کرو توبہ توبہ کرو کرو میرے اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے جنت کوئی مفت کا سودا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ اور میں نے تمہیں آزمانا ہے دکھ دے کر بھی سکھ دے کر بھی وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَا میں نے تمہیں آزمانا ہے راحت دے کر بھی مصیبت دے کر بھی مَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِبَا كَسَبَتْ عَيْدِكُمْ جو تم پر مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے یہاں عذاب کی طرف اشارہ ہے یہاں عذاب کو بتایا جا رہا ہے مَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِئِذْنِ اللَّهِ تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کے امر سے آئی ہے یہاں امتحان کی طرف اشارہ ہے سنو رہے دو آیات آپ کو بتا رہا ہوں دونوں کا مصداق الگ ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم تم پہ جو دکھ تکلیف آیا ہے تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے ما اصابکم من مصیبت ماںبت اللہ تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کی اجازت سے آئی ہے یہ بے اللہ بما قصبت عیدیکم بما قصبت عیدیکم پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے اور بے اللہ پر جب جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا امتحان ہوتا ہے اچھا چلو ان پر یہ تو گناہ گار بھی ہوں گے کون سے معصوم تھے گناہ گار بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کے لیے جنت میں ایک مقام طے کرتا ہے وہ اپنے عمل سے پہنچ نہیں پاتا تو اللہ اس پر مصیبت ڈال کے اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جنت میں جب مصیبت زدہ لوگوں کو بلائے گا مصیبت والے آ جاؤ اعلان ہوگا آٹھ اکتوبر کے زلزلے والے آ جاؤ جب اللہ ان کو جنت کے درجات دے گا تو جو لوگ آفیت میں رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہے کاش دنیا میں ہمارے گوشت کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہمیں بھی یہ رتبہ مل جاتا کینچی کیوں کہا تلوار کیوں نہیں کہا خنجر کیوں نہیں کہا کہ تلوار اور خنجر کام تیزی سے دکھا جاتے ہیں کینچی تو کپڑا کاٹنے کے لیے ہے بوٹی کاٹنے کو تو نہیں ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کینچیوں سے ہمیں کاٹتے رگ رگ ہماری بھڑکتی اور دکھتی اور ہم ہائے ہائے کرتے مرتے پر اگر ہمیں یہ مل جاتا تو ہمیں کوئی نقصان نہ تھا تو اللہ اچھوں کو بھی آزماتا ہے بروں کو بھی آزمائش کے بعد لوگوں میں کفر بڑھے تو عذاب کی نشانی ہے آزمائش کے بعد لوگوں میں توبہ آئے توبہ آئے تو یہ اللہ پاک کے امتحان کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہلائے چلو ان میں قصوروار بھی تھے بے نمازی بھی ہوں گے اور دوسرے کاموں والے بھی ہوں گے امام حسین نے کیا قصور کیا تھا جو سینہ چھید دیا گیا کیا قصور کیا تھا امام حسین نے وہ سینہ جس کی نب یعنی یعنی یعنی یعنی حسن حسین وہ ہستیاں ہیں جن کی بوٹی بوٹی پر اللہ کے نبی نے بوسے لیے ایسے چوما ایسے چوما یہاں تک چوما صرف سر اور ماتھا نہیں چوما کیا قصور کیا تھا امام حسین نے یہ کیا عذاب آیا عذاب آیا نعوذ باللہ میں آج کے ذہن کی کر رہا ہوں اللہ گلی میں گزرے بچے کھیل رہے امام حسین بھی کھیل رہے تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو جیسے بڑا آدمی چھوٹے کے پیچھے بھاگتا ہے پکڑو بھائی پکڑو تو آگے امام حسین بھاگے بھاگے ادھر گئے تو آپ آگے سے آ گئے پکڑو بھائی پکڑو تو وہ ادھر چلے گئے پر آپ آگے سے آئے پکڑو بھائی پکڑو اب وہ جیسے بچہ یوں سمجھتا ہے میں بڑا دلیر ہوں میرا پیو میں نپی نہیں سکتا میں بن گیا تو وہ یہی کچھ امام حسین کر رہے تھے کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے ہمارے نبی کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے یہاں ان کو ایسے پکڑ کے اٹھایا اور ان کے ہوٹوں اور ماتھے کو چوما اور فرمایا حسین مجھ سے ہے میں اس سے اب آئے اس کو کیوں سین ہائے ہائے کیا تیر لگے ہیں کیا تیر لگے ہیں کیا تیر لگے ہیں ادھر آ گر ہنر آزما تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں صرف حسین تھوڑا ہی شہید ہوئے سولہ آل رسول میں سے شہید ہو گئے امام حسن کے کے بیٹے قاسم اس سب سے حسین نوجوان تھے جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو پھر اہل بیت کی باری آئی تو سب سے پہلے قاسم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آ کر اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہوئے بیچ میں لوہے کی دیواریں ان پر جو تلوار پڑی ہاتھ پر ہاتھ کٹ کے الگ ہوا زمین پر گرا ان کا یا چچا تو امام حسین کہاں پہنچتے لوہے کو چیرتے چیرتے جب پہنچے تو ظلم اپنا کام دکھا چکا تھا اور بیٹا بھتیجا آخری سانسوں میں ہچکیاں لے رہا تھا تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہا قاسم میرے بیٹے آج تیرے چچا کے دوست بڑے تھوڑے ہیں اور دشمن بڑے زیادہ ہیں اللہ ناصر ہو وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول تیری طرف سے خود مدعی بن کے عدالت میں آئے گا اس دن ان کو کہاں جائے پناہ ملے گی ایک دفعہ تلواریں رک گئی امام حسین کے یہ بول سن کر تو ان کو اٹھایا سینے سے چمٹا کر ان کے پاؤں زمین پہ لگتے جا رہے تھے جہاں پہلے جعفر کے بیٹے شہید ہوئے پڑے تھے جعفر کے بیٹے اون عبداللہ محمد اون اور محمد یہاں شہید ہوئے ہیں عبداللہ زندہ سلامت رہے جن سے حضرت جعفر کی نسل چلی اون اور محمد کے ساتھ جا کے قاسم کو لٹا دیا سولہ آخری شہزادہ عبداللہ امامہ حسین کے چار بیٹے شہید ہوئے علی الاکبر علی الاوسط ابو بکر عبداللہ چار بیٹے شہید ہوئے آخری بچے عبداللہ ہیں دو سال کے ان کو بلوایا ملنے کے لیے پیار کرنے کے لیے خود رہ گئے بچہ رہ گیا تھا اب جانے کا وقت آ چکا ہے تو اس کو پیار کر کے وہ بچہ ایسے تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت سے اتنے میں ایک سنسناتا تیر آیا اور عبداللہ کے سیدھا آ کر گلے میں لگا خون کا فوارہ چھوٹا اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھائی زمزم کے پانی سے اور حسین کے لال کی پیاس بجھائی اس کے اپنے خون جگر سے یہاں دل پھٹ گیا ہے دل ہی تو ہے نہ سنگ خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور بیٹے کے خون کو دونوں ہاتھوں میں لے کر ایسے, ایسے لپ بنا کر یوں آسمان کی طرف اٹھایا کہ میرے رب اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میرا تجھ سے گلا کوئی نہیں ہے ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کوئی مصیبت لائے یا اللہ ہم تیرے غلام ہم تیرے غلام سنو ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو ساری دنیا سارے آسمان کے فرشتوں کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ ظالم نہیں ہے اللہ کریم ہے کریم ہے کریم ہے امتحان ہے ہمارا بھی جو مر گئے جنت میں چلے گئے دیکھتے نہیں اور رمضان میں مرے ہیں اور رمضان میں تو حساب نہیں ہوتا اب اللہ تعالیٰ کوئی تمہاری طرح کھاتے دار تھوڑا ہی ہے کہ مہینے کے بعد پھر اچھا جی ہونتا حساب دے دو جب ایک دفعہ چھوڑا تو چھوڑ دیا رمضان میں مرنے والوں کا حساب نہیں معصوموں کے ساتھ مرے ہیں تو جب معصوموں نے آگے جا کر ماؤں کی سفارش کی ہوگی تو خود ہی مائیں بھی سیدھی جنت میں وہ بھی جنت میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو مسلمان کو بڑی تنگی دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی سے اللہ سے کر لیتے تھے باتیں ایسی یا اللہ یہ آپ مسلمان کو بڑی تنگی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے جنت کھول دی ادھر دیکھو جب جنت کو دیکھا تو کہنے کہ میرے مولا تیری عزت و جلال کی قسم اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوں پاؤں کٹے ہوں ناک کے بل زمین پہ رگڑتا رگڑتا گھسڑتا پھر رہا ہو اور قیامت تک اس طرح سسک سسک کے زندہ رہے اور مر جائے اور مر کے یہاں چلا جائے تو اس نے کوئی غم نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کافر کو بڑی چھوڑ دیتا ہے کافر کو بڑے مزے کراتا ہے ہمارے لوگ بھی ہر وقت کافروں کی تصویریں پڑھتے رہتے ہیں وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے وہ اتنے اچھے ہم اتنے برے میری سنو جب جب جب کافر کی تعریف ہوتی ہے مقابلتا مسلمان بطور انسان نہیں بطور انسان نہیں ہم ایسے ہیں ہم اتنے گندے ہیں وہ اتنے اچھے ہیں اس انداز میں ورنہ کسی کی بھی تعریف کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے توازن کے ساتھ بات کر رہا ہوں مسلمان اتنے گندے ہیں اور وہ اتنے اچھے ہیں جب اس توازن کے ساتھ کوئی بولتا ہے تو اللہ کا عرش غصے سے کانپنے لگتا ہے بدبخت میرے نبی کی امتی کو چھوٹا کر رہا ہے اور میرے نبی کے دشمن کو بڑا کر رہا ہے اس امت کے برے سے برے کے لیے بھی اللہ کے نبی کا آنسو بہا ہے یا اللہ تو کافر کو بہت کچھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہرو ذرا ادھر دیکھو دیکھا تو جہنم کو کھول دیا جب جہنم کو دیکھا تو اللہ تیرے عزت کی قسم تیرے جلال کی قسم تیرے مرتبے کی قسم کافر ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے قیامت تک حکومت کر کے مر کے یہاں چلے جائے تو اس نے کچھ نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھا برباد ہو گیا میرے بھائیوں میں آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں توبہ کرو عورتیں بھی مرد بھی یہ جو باتیں میں نے ہیں حدیث پاک کی اللہ نہ کرے کوئی اس میں مبتلا ہے کوئی ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر پھر اس کے ساتھ جھوٹ سے بچو خیانت سے بچو دھوکے سے بچو گھلی گلوس سے بچو چولی سے بچو الزام لگانے سے بچو نیک عورت پہ الزام لگانے والا قیامت کے دن سو سال کی بندگی لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ مردود کر دے گا قف المحسنہ یہدم عمل میت سنت تبرانی کی روایت ہے کہ نیک عورت پہ دھبا لگانے والا سو سال کی بندگ بھی ہوگی تو اللہ مردود کر دے گا تو اپنے ماں باپ زندہ تو ان کی خدمت میں پڑ جاؤ اصحاب قلم ہیں تو قلم سے انصاف کرو اصحاب اقتدار ہیں تو کرسی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو کہ یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے سنو سنو ایک دن کا عدل کا فیصلہ تبرانی کی روایت ہے ایک دن کا عدل کا فیصلہ ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے ایک بڑا افسر کرسی پہ بیٹھ کے دیانتداری سے ساری فائلیں پار کر دیتا ہے اس کا ایک دن کا ایک دن کا یہ عمل میری مسجد کی ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے قیامت کے کے دن اعلان ہوگا عرش سائے میں آنے کے لیے آدمی پہلے آ جاؤ کون ولی اللہ کتب ابدال شہید مجاہد مفسر محدث نہیں نہیں نہیں نہیں سب سے پہلے عادل بادشاہ آ جائیں عادل حاکم آ جائیں عادل وزیر اعظم عادل صدر عادل سیکٹری عادل آئی جی عادل ڈی آئی جی عادل جج چاہے وہ سول عدالت کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو عدل والے آ جاؤ وہ وکیل جو لوگوں کو عدل لے کر دیتے ہیں اور ظالم کے پیسے دیکھ کر اپنے قلم کو علم کو بیچتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلا لے گا آ جاؤ تم بھی عدل کے لیے لڑتے رہے آ جاؤ آ جاؤ سب سے پہلے عرش کا سایہ ان کے لیے کھلے گا ان کے لیے آگے بڑھے گا جو دنیا میں عدل قائم کرتے رہے تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا ہے مسجد بھری ہوئی ہے عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں توبہ کرو توبہ کرو اور اپنی توبہ کو پکا کرنا ہے تو اچھی صحبت اختیار کرو صحبت سالے تو سہلے سہل ند صحبت تالے تو را تالے کوند اچھی صحبت اچھے سنگ ترے ایک وہ بیچ رہا تھا سنگ ترے وہ تھا اچھے سنگ ترے اچھے سنگ ترے تو ایک بیٹھے تھے کوئی اللہ کے نیک بندے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کا حضرت جی کس بات پہ رو رہے ہو کہ وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے اچھے سنگ تر گئے پار ہو گئے کامیاب ہو گئے صحبت اختیار کرو نیک لوگوں کی صحبت تبلیغ میں جاؤ چار مہینے لگاؤ چلہ لگاؤ رائمنڈ کا اجتماع آ رہا ہے اٹھارہ کی شام سے تین دن کا اجتماع ہے اس کے بعد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں گی یہ تربیت کی محنت ہے تبلیغ کوئی فرقہ واریت کا کام نہیں تبلیغ کوئی کسی مخصوص افکار کی ترجمانی نہیں ہے تبلیغ پہلی دفعہ ایک ایسی محنت کو دیکھا ہے زندگی میں جو صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں اور اس میں اللہ نے ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ چھ بر اعظم میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے لے گیا ہے میں چھ بر اعظم کا چشم دید گواہ ہوں کہ اللہ نے کس طرح زندگیوں کو پلٹا دیا ہے اور دے رہا ہے اس مبارک محنت کی وجہ سے ہم پریس اخبار کا سہارا نہیں لیتے کہ کو ہم نام پیش کریں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مجھے ایک کالم والے نے میرے نام سے کالم میں پیغام بھیجا کہ تبلیغی جماعت والے کچھ نہیں کر رہے تو میں نے ان کو فون کر کے کہا جن کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے کوئی ہم تصویریں چھپوائیں گے کہ دیکھو ہمارا کیمپ دیکھو آ کے کی لڑائی میں مال غنیمت کٹھا ہو رہا تھا تو ایک نوجوان ایک صندوق لے کر آئے تو سوید میں مقرر رضی اللہ تعالیٰ خزانے کو کٹھا کرنے کے امیر تھے تو انہیں صندوق کھولا تو اس میں ایسے جواہرات تھے جو وہ پڑا ہوا تھا نا خزانہ اس سب سے قیمتی وہ ایک طرف یہ صندوق ایک طرف اس کو حیران ہو کر دیکھنے لگے کہنے لگے اس میں سے کچھ لیا تو نہیں وہ کہنے لگا لینا ہوتا تو پھر سارا ہی لے جاتا تمہیں جو لا کے دیا ہے تو تمہیں کچھ خبر تھی کہ مجھے یہ چیز ملی ہے اور لینا تو میں سارا لے جاتا یار کمال کر دیا کمال کر دیا تیرا نام کیا ہے کہ کیوں مشہوری کرنا چاہتے ہو کہ فلاں آدمی بڑا دیانتدار ہے جس رب کے لیے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے اور یہ کہہ کر پلٹے اور دوڑ لگا دی کہ میرا تعاقب نہ ہو سکے سوید میں مقرن نے پیچھے آدمی دوڑایا دوڑ دوڑ دیکھو یہ کون شخص ہے وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے اس کو نہیں پتا میرا تعاقب ہو رہا ہے جا کر جب اپنے خیمے میں بیٹھے تو انہوں نے دائیں بائیں سے پوچھے کون شخص ہیں ہیں کہ سعید سعید یمن یمن کے کے ہیں صلاح الدین ایوبی عقہ میں محاصرے میں آ گئے رچرڈ نے محاصرہ کیا اور انتہائی خوفناک شکل بن گئی انہوں نے برج تیار کیے جس پر آگ کے تیر اثر نہیں کرتے تھے پہلے ایسا ہوتا تھا برجوں کو آگے بڑھاتے لکڑی کو آگ کے تیر برساتے آگ لگ جاتی انہوں نے ایسا پر تیل ملا کے اس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی تو وہ حیران پریشان کے اب کیا بنے گا ایک نوجوان آیا ہانڈیاں لے کر پہلا بم جو ایجاد ہوا ایک مسلمان نے ایجاد کیا پہلا بم آ کر کہنے لگا سلطان اس اس ہانڈی کو اس پر مارو یہ ہانڈی کیا کرے گی کہ تم مارو تو صحیح تو جو اٹھا کے ایک ہانڈی کو پھینکا وہ اس کی توپ کے ساتھ ایک دھماکہ ہوا سارے برج میں آگ گئے دوسرا تیسرا چوتھا سارے برج جل گئے جو باقی تھے بھگا کے پیچھے ہٹا لیے سلطان سجدے میں گر گئے اور پھر اٹھ کر کہنے لگے بیٹا مانگ کیا مانگتا ہے کہا سلطان جس کے لیے کیا ہے اسی سے لوں گا تو کیا دے گا شب بر اعظم میں اللہ نے اس کام کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے یہ فرقہ واریت سے کام پاک ہے یہ سیاست سے پاک ہے یہ انسان کی ذات سے بحث کرتا ہے انسان انسان صحیح بنے اور صحیح انسان وہی ہوتا ہے جو صحیح مسلمان ہو اس کے علاوہ انسان کا تصور ہی کوئی نہیں ہے جو اللہ کو نہ پہچانے رسول کو نہ پہچانے وہ آگے کیا پہچانے گا تو میں سارے مجمع سے گزارش کرتا ہوں توبہ کرو اوروں سے بھی توبہ کرواؤ اور تبلیغ میں نکلو جتنا وقت دے سکتے ہو دو تھوڑا دو زیادہ دو رمضان میں بہت سے لوگ نمازی بن چکے ہیں عید کا چاند نظر آتے ہی پھر مسجد میں نظر نہیں آئیں گے کہیں گے اچھا ہوں اگلے سال میں گے ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سارا سال نماز پڑھو سارا سال نماز پڑھو اعتکاف میں بیٹھا مجمع نہ غیبت کر رہا ہے نہ چغلی کر رہا ہے نہ گالیاں دے رہے ہیں صرف ذکر کر رہا ہے تسبیح پڑھ رہا ہے قرت تلاوت کر رہا ہے دعا کر رہا ہے جب باہر نکلو تو ایسے نکلو کہ پھر زندگی سے جھوٹ بھی نکل جائے غیبت بھی نکل جائے چغلی بھی نکل جائے گالی بھی نکل جائے لگائی بجائی بھی نکل جائے تو ساری زندگی پاک پوتر ہو جائے گی صاف ستھری ہو جائے گی تو یہ سارا مجمع اللہ کے دربار میں توبہ کرے میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرو لوگوں سے بھی کرواؤ اور اللہ کی رضا پر راضی رہو اللہ کی تقدیر پر راضی رہو رضا بر قضا ہمارا ایمان ہے رضا بر قضا ہمارا ایمان ہے جس حال میں رکھے یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں جس حال میں رکھے ہم تجھ سے راضی ہیں ہاں ہم اس سے بھلائی مانگتے ہیں عافیت مانگتے ہیں پر ظرف ہمارا چھوٹا ہے ہم مصیبت سہ نہیں سکتے لیکن گلا نہ ہو شکوہ نہ ہو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہیں نا ارادے کرتے ہیں نا یہاں مانگنا عزت ہے باقی ہر جگہ مانگنا ذلت ہی ذلت ہے وہ چاہے تم صدر پاکستان سے مانگو وزیر اعظم سے مانگو کسی مالدار سے مانگو کسی نیک سے مانگو کسی بد سے مانگو مانگنا ذلت ہی ہے اور بھائی آخری گزارش یہ ہے کہ ایک بڑی آفت آئی ہے بھائی دیکھو یہ مسافے کا طریقہ نہیں ہے تو کھانا کھا کے میں نے فون اٹھایا تو اس پر ایک میسج آیا ہوا تھا اگر میں سعید انور ہوتا تو تم میرا فون اٹھا لیتے اگر میں جنید جمشید ہوتا تو تم میرا فون اٹھا لیتے تم صرف مالداروں کے فون سنتے ہو غریبوں کے نہیں سنتے میرے فرشتوں کو بھی نہیں خبر میں تو کھانا کھا رہا ہوں میں کوئی فون آپریٹر تو کو نہیں میں ہر ویلے فون میرے ہاتھ چوے ہیں ہر منٹ میں ایک کال مجھے آتی ہے ہر منٹ میں ایک کال کرنے والا تازہ دم اور میں سن سن کے پریشان کہتے مول صاحب ڈھنگ سے بولتا نہیں سیدھے منہ باتیں نہیں کرتا کسی آداب زندگی ہیں بھائی ان کو سیکھو بھائی ان کو سیکھ فون کرنے والوں کو کیا پتا کہ اگلا کس حال میں بیٹھا ہوا تو ایک گزارش یہ کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حال بھیجا ہم اس پہ راضی ہیں ہم اس کے لیے اپنے بازوؤں پر بھروسہ کریں ہم ایسے کشکول نہ پھیلائیں الکفر ملت واحدہ کافر کبھی آپ کا بھلا نہیں چاہے گا کبھی آپ کا بھلا نہیں چاہے گا خود اپنی جیب سے خرچ کرو خود اپنی جیب سے خرچ کرو خود جا کے پہنچاؤ ہمارے میرے مدرسے میں رمضان میں چھٹی نہیں ہوتی گرمیوں میں چھٹی ہوتی ہم رمضان میں پڑھائی رکھتے ہیں اور گرمیوں میں چھٹی کرتے ہیں لیکن جب یہ حادثہ ہوا میں نے سارے بچوں کو بھیج دیا سارے بچوں کو بھیج دیا مختلف مقامات پر انہوں نے جا کے وہاں آٹھ دن کام اس سے زیادہ ان کے بس کا ہی نہیں تھا وہ اٹھارہ انیس بیس سال کے سارے بچے وہ شل ہو گئے جب پھر ان کو واپس بلایا پھر دوسرا مدرسہ اس میں چھٹیاں ہوتی ہیں رمضان میں لیکن وہ چلہ لگاتے ہیں تبلیغ میں وہ چلا لگا کے رائوڈ پہنچے تو پھر میں نے وہاں ان کو سب کو اکٹھا کروا کے ان کو ترغیب دی پھر ان کو ادھر میرا کی طرف بھیج دیا الائی میں سب سے پہلے ہمارے بچے پہنچے باغ میں سب سے پہلے ہمارے بچے پہنچے ہمارے مدرسے کے بچے پہنچے پریس میں نہ آنے ہوا مطلب یہ تو نہیں کہ تبلیغ والے کام کوئی نہیں کر رہے اخبار والے تو بڑے ہی ظالم لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ اللہ تو ہر جگہ لگتا ہے اللہ ماشاء اللہ لیکن بس کیا کریں ہر جگہ جو آوا بگڑا تو قلم والے بھی بگڑ گئے تو قلم بگڑا تو تحریر بگڑ گئی تو اپنی اپنے اپنی جیبوں سے خرچ کرو اللہ تعالیٰ کو خرچ کرنا بڑا پسند ہے اور خاص طور پر آپ نے فرمایا اکرم و کریم قومن اور آپ نے فرمایا کہ کہ وہ وہ غنی جو فقیر ہو جائے اس کا اس کا زیادہ اکرام کیا جائے وہ وہ وہ وہ, وہ غنی و فقیر ہو جائے وہ عزت دار جو ذلیل ہو جائے اس کا زیادہ اکرام کیا جائے ہمیں کسی سے بھی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے خود سخی بنو خود اللہ کے نام پہ دو خود پہنچاؤ کسی کسی واسطے کے ذریعے سے پہنچاؤ جو واسطہ معتبر ہو معتبر ہو بیچ میں کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائے کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے نبی نے غریبوں کی عید کے لیے فطرانہ رکھا ہے ایک گندم کا کشمش کھجور ہمارے یہاں عام طور پہ کھجور کا کشمش کا نہیں بتاتے صرف گندم کا بتاتے ہیں گندم کے بنتے ہیں بائیس روپے اور کشمش اور کھجور کے حساب سے بن جاتے ہیں کھجور کے حساب سے دو تو دو سو روپے کے قریب بنے گا ڈیڑھ سو کشمش کے حساب سے دو تو چار سو روپے کے قریب بن جائے گا مجھے بھاؤ تو معلوم نہیں ہے لیکن میں ہمیشہ رمضان میں بتایا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی جو فطرانہ دیا کرتے تھے وہ کشمش اور کھجور کا دیا کرتے تھے یا کشمش یا کھجور تین کلو کشمش یا تین کلو کھجور تین کلو اچھی کشمش ہو تو وہ اچھی تو ڈیڑھ سو روپے کلو کے قریب تو ہوگی وہ تو چار سو سے بھی زیادہ بن جائے گا اور کھجور اچھی قسم کی ساٹھ ستر روپے کلو ہے وہ ڈیڑھ پونے دو سو بن جائے گا گندم کے حساب سے دینا وہ صرف بائیس روپے بنیں گے تیئیس روپے بنیں گے تو جس مجمع میں مالدار لوگ ہیں صاحب ثروت لوگ ہیں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ فطرانہ کشمش کے حساب سے دو کھجور کے حساب سے دو آخری درجہ گندم یہ تو ہے فرض اس کے بعد ہے تمہارے لیے مستحب وہ سارا ہی خزانہ کھول دو عمر رضی اللہ کے زمانے میں جب کہت آیا تو خود انہوں نے اپنی ذات سے یہ کیا گوشت کھانا چھوڑ دیا مچھلی کھانا چھوڑ دیا گھی کھانا چھوڑ دیا اور اپنے ذاتی مال میں سے بیس اونٹ روزانہ ذبح کر کے دسترخوان بشتا تھا اور لوگوں کو کھلایا جاتا بیس اونٹ روزانہ کھلائے جاتے تھے بیس اونٹ روزانہ پچاس ہزار کا ایک اونٹ آ جاتا ہے اچھا تو کتنے ہو گئے دس لاکھ ہیں دس لاکھ آج کے روزانہ ان کے دسترخوان پہ کھانا یہ بیت المال میں سے نہیں تھا یہ ذاتی اپنے اپنے ذاتی مال میں سے تھا ذاتی مال میں سے تو بھائیو اللہ نے بہت رزق دیا ہے اسلام آباد والوں کو پاکستان والوں کو کمی کوئی نہیں ہے ایک آدمی پانچ ارب ڈالر دے سکتا ہے کراچی اسلام آباد میں کوئی حوصلہ کرو ایک آدمی پانچ ارب ڈالر دے سکتا ہے دل کی بات ہے دل کی بات ہے کہ وہ دل کھولے صحیح اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمت وزن جو لگتا ہے وہ کیفیت پر لگتا ہے مقدار پر نہیں لگتا مقدار پر نہیں لگتا ایک صحابی آئے انہوں نے پانچ سو من کھجور پیش کی تبوک کی لڑائی پہ اور ایک صحابی آئے انہوں نے تین سیر پیش کی ایک سا ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عقیل سعد بن عبادہ نے سعد بن عبادہ نے پانچ بن ثابت یا ساد بن عبادہ پانچ سو من کھجور پیش کی ابو عقیل آئے غریب آدمی تھے ساری رات کنواں چلایا چھ سیر کھجور ملی تین سیر بیوی کو دی بچوں کے لیے تین سیر ایسے جھولی میں ڈال کے آ رہے تو منافق ہنسنے لگے ارے بے ہے تین سیر سے کیا ہو جائے گا جا یہ بھی گھر دے کے آ تیرے بچے کھائیں تیرے بچے کھائیں تو ان کے رد میں قرآن تو اللہ دین یلم المتوین اللہ نے ان پہ لانت برسائی کہ جو میرے بندوں پر تان کرتے ہیں کہ تھوڑے صدقہ لے کر کیوں آئے ہو یہ تو اللہ نے ان کی عزت افزائی کی ابو عقیل کی اللہ کے نبی نے کیا کیا آپ نے دیکھا کہ آگے آؤ وہ کھجور آپ نے لی لوگوں سے کہا یہ لو اور ساری کھجوروں کے اوپر پھیلا دو ساری کھجوروں میں برکت آ جائے گی تو بھائیو بڑی مشکل گھڑی آئی ہے اللہ کے نام پہ اب اب اب وہ نہ قانون نہ دیکھو کہ میرا فطرانہ اتنا ہے میری زکوٰۃ اتنی ہے آپ جتنا دے سکتے ہو لگا دو دو دکھیوں کی دعا لے لو دکھیوں کی دعا لے لو عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ حج پہ جا رہے تھے ایک جگہ سے گزر ہوا ایک عورت کو دیکھا مردار مرغی کوڑے کے ڈھیر سے اٹھائی بھاگ کے اندر چلی گئی تو روک گئے دستک دی دروازے پر کون ہو آپ لوگ انہوں نے تعارف میں ذرا ہچکچاہٹ ظاہر کی انہوں نے اپنا تعارف کر عبداللہ بن مبارک سارے عالم کے اس مشہور ہستی تھے تو انہوں نے کہا جی ہم آل رسول ہیں تین دن سے فقہ تھا اب تو ہمارے لیے حرام بھی حلال تھا تو یہ مردار مرغی نظر آئی ہم نے اٹھا لی تو آپ نے اپنے غلام سے کہا تیری جیب میں کتنے ہیں کہا جی تین ہزار کا اس ان کو دے دو اور وہاں سے واپس ہو گئے آگے حج پہ نہیں گئے واپس ہو گئے جب خوراسان واپس آ گئے جب حاجی خورانسان سے واپس آئے حضرت السلام علیکم مینا میں ہم کٹھے تھے نا ارے بھائی کہاں جی مینا میں آپ اور میں کٹھے تو بیٹھے تھے دوسرا ملا السلام علیکم ہم نے طواف آپ کے ساتھ کٹھا کیا تیسرا ملا میں نے عرفات میں وقوف آپ کے ساتھ کیا اتنے لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم نے تو آپ کو مدینے میں دیکھا مکے میں دیکھا مینا میں دیکھا طواف میں دیکھا وہ حیران پریشان میں تو گیا کوئی نہیں یہ سارا چکر کہاں سے ہے تو پھر خواب میں بتایا گیا تیری اللہ کے ہاں یہ سخاوت قبول ہوئی تیری طرف سے ایک فرشتہ بھیج دیا گیا جو تیری شکل میں یہ مناسک ادا کرتا رہا اور سنو یہ آپ کے قریب افغانستان کا شہر ہے حرات یہاں تو آل رسول کا ایک خاندان تھا ان کے خامند کا انتقال ہو گیا وہ بچے یتیم تو انہوں نے کہت کی وجہ سے شہر چھوڑا سمرکند پہنچی ایک مسجد میں بچوں کو بٹھایا تو جو سمرکند کا جو والی تھا اس کے پاس پہنچی کہ میں آل رسول ہوں میرے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے مجھے پناہ بھی چاہیے کھانا بھی چاہیے تو وہ کہنے لگا تم کوئی گواہ پیش کرو کہ تم آل رسول میں سے ہو کہا میں تو پردیسی ہوں میرا گواہ کہاں سے آئے گا تو کہنے لگا ادھر ہر آدمی آل رسول کے دعوے کرتا ہے چلی جا وہ اٹھ کے باہر نکلی تو اس کو کسی نے کہا وہ جو مجوسی ہے نا یہ مجوسی آتش پرست وہ بڑا سخی ہے اس کے پاس جاؤ ان کے پاس چلی گئی اس نے ان کا اکرام کیا فوراً اپنے گھر میں لایا کھانا پانی میسر کیا رات کو والی سمرکند نے خواب دیکھا کہ جنت میں ہے اور اور اللہ کے نبی کھڑے ایک بڑا عالی شان محل ہے تو وہ کہتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے تو آپ نے کہا یہ ایمان والے کا ہے تو کہا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان پہ گواہ پیش کر تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی اور تو اس سے گواہیاں مانگنے لگا کہ گواہ پیش کر ایسی ڈانٹ پڑی کہ اس کو جو آنکھ کھلی تو پسینہ سی لے گیا سیدھا اس کے دروازے پر اور ایسے ہاتھ جوڑ کے رونے لگا کہ رات والا خاندان مجھے واپس دے دے اور منہ مانگی دولت لے لے وہ آگے رونے لگا کہا سعادت بزور بازو نیست یہ تو میرے اللہ نے مجھے نعمت دی میں تجھے تجھے خبر بھی ہے تجھے پتا ہے رات جو خواب دیکھ رہا تھا اور تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی مجھے عطا کیا جا رہا تھا میں ایمان لا چکا ہوں میں مسلمان ہو چکا ہوں وہ محل تیرے نام سے کٹ کے میرے نام لگا دیا گیا میں یہ گھر تجھے کیوں دے دوں آج بڑی بیٹیاں ننگے سر بیٹھی ہیں آج بڑی مائیں ننگے سر بیٹھی ہیں عید نہ مناؤ خریداریاں مت کرو افطاریاں مت کرو کھجور پانی پہ گزارا کرو جتنا بچتا ہے پہنچا دو لگا دو تمہارا غلط جگہ بھی پہنچانا تمہیں اللہ صحیح جزا دے گا عید نہ مناؤ خریداریاں مت کرو افطاریاں مت کرو کھجور پانی پہ گزارا کرو جتنا بچتا ہے پہنچا دو لگا دو تمہارا غلط جگہ بھی پہنچانا تمہیں اللہ صحیح جزا دے گا تم تو اللہ کو دے رہے ہو اللہ کو دے رہے ہو اللہ کی نسبت سے دے رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے در کھول دے گا مجھے میرے رب کی قسم اگر سارے پاکستان کے مالدار ہمدردی محسوس کریں تو ہمیں کسی کے آگے بھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ عوام اور حکومت میں اعتماد ختم ہو جائے حکومت میں بدیانت لوگ ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ ہم دیانتداری سے کریں گے اعتماد کسی کو نہیں ہوتا اتنے ڈسے گئے ہیں اتنا ڈسے گئے ہیں اتنا ڈسے گئے ہیں کہ اب وہ اعتماد نہیں خود کرو خود پہنچو خود نہیں پہنچ سکتے بہت سے لوگ انفرادی طور پر کر جان کھپا رہے ہیں ہمارے کئی بچے آئے ایسی خطرناک وائرس لے کر آئے کہ اب میں آنسو روتا ہوں تو بدن اس کا علاج بھی ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا تو خود کرو یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے یہ متنجن پلاؤ مرغ اڑانے کا وقت نہیں ہے یہ فرصت کے دن گئے اللہ کے نام پہ لگاؤ جو دے گا اللہ اسے واپس کرے گا لوٹا کے دے گا سائل آیا حضرت علی سے سوال کیا تو آپ نے حسن سے کہا بیٹا تیری ماں کے پاس چھ درم رکھائے تھے ان میں سے دو لیا وہ کہے اما دو درم دے دو ان کے منہ سے نکلا کر گھر کی عورت کو سارے کام دیکھنے ہوتے ہیں کہ وہ تو تیرے ابا نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے تو انہوں نے کہا, ابا اما کہہ رہی وہ تو آٹے کے لیے رکھے تھے تو حضرت علی کہنے کہ اچھا آل رسول کا یقین بھی پیسے پہ آ گیا جو اما سے کہو اب دے دیں پہلے دو مانگے تھے لے کر جا بھائی موج کر چھ جرم اس کو پکڑا خالی تھوڑی دیر گزری ایک شخص آیا اونٹ ہاتھ میں لیے ہوئے کہنے لگا جی میں نے اونٹ بیچنا ہے حضرت علی نے فرمایا ادھار بیچو تو میں بھی لے لیتا ہوں کہا جی آپ آپ پہ کیا شک ہو سکتا ہے آپ ادھار لے لیں آپ نے وہ کہنے لگا آپ نے فرمایا کتنے لوگ کہنے لگا ایک سو بیس لوں گا درم کا ٹھیک ہے ادھر باندھ دو وہاں باندھ دیا وہ چلا گیا گھر تو کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا تو وہ پوچھنے لگا یہ اونٹ کس کا ہے حضرت نے فرمایا میرا ہے کہا جی بیچیں گے کہنے لگا ہاں پر نقد بیچوں گا ادھار نہیں کہا ہاں جی نقد کہا کیا لیں گے کہا میں تو وہ اس نے ایک سو چالیس بتائے تھے کہا میں دو سو لوں گا دو سو کہا ٹھیک ہے جی اس نے دو سو درم دیے اونٹ کھول کے چلتا بنا اس میں سے ایک سو چالیس نکال کے اس کے گھر بھجوائے اور ساٹھ لے کر گھر میں آ گیا فاطمہ چھ گئے ساٹھ آ گئے منجا بالحسنت فلاح عشر امثالحا اللہ کو ایک دو وہ دس کر کے واپس کرے گا امام شافی کا دوست آیا حضرت گھر میں عید ہے کچھ نہ کچھ مل جائے گا اور اسے تھوڑی دیر پہلے امام صاحب کی بیوی نے کہا گھر میں کچھ نہیں کچھ پیسے تو لاؤ ادھار ایک دوست کے پاس گئے کہا یار کل عید ہے گھر میں کچھ نہ کچھ ادھار تو دے دو اس نے تین سو درم کی تھیلی دے دی آ کے رکھی دستک ہوئی ایک دوسرا دوست آ گیا جی کل عید ہے میرے گھر میں کچھ نہیں وہ تین سو اٹھا کے اس کو دے دی رات کو وزیر کو خواب آیا وزیر اعظم بنو عباس شافعیہ شافعیہ شافی کی خبر لو شافی کی خبر لو ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ یہاں تک پریشان ہو گئے اور کہا یار شافی کو بلاؤ مجھے سونے نہیں دے رہا بھاگا ایک آدمی جو کہ دروازہ دستک دی جی مجھے آپ کو وزیر اعظم بلا رہے رات کو بلانے کا مطلب تھا قتل کہ اب کام آگے ہونے والا وہ کہا مجھے کوئی وسیعت تو کرنے دو کہا نہیں نہیں بھائی خیر ہی خیر ہے کوئی مسئلہ کوئی نہیں وہ اللہ کے بندے مجھے سونے نہیں دے رہا کہا جی میں نے کیا کیا اور کہا تو ہر تھوڑی دیر مجھے خام میں آواز آتی ہے شافعیہ شافعیہ تیرا کیا قصہ ہے کہا جو تین سو دینار دیے تھے اس کو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کہا اچھا بھائی لاؤ ایک تھیلی دوسری تھیلی تیسری تھیلی چوتھی تھیلی جب وہ تین سو تین ہزار ہو گئے کہا جاؤ ان کے گھر پہنچا کے آؤ تو بھائیو بہت سخت گھڑی آئی ہے فلاں مدد کرے گا فلاں کوئی نہیں مدد کرے گا کوئی نہیں مدد کرے گا اپنے بازو پر بھروسہ کرو ایک روپے ہے تو ایک روپے پہنچاؤ دس ہیں تو دس پہنچاؤ دس لاکھ ہیں تو دس لاکھ پہنچاؤ اللہ جب وزن کرے گا تمہاری قربانی پر کرے گا نہ کہ مقدار پر کرے گا تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا درست پڑھو اللہ علی سیدنا و مولانا محمد کما انت ما وفل بنا ما اہل التقوى و اہل المغفرہ یا احد یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد اے زمین آسمان کے شہنشاہ اللہ رمضان کی جاتی جاتی صبحیں اور شامیں ہیں چند گھڑیاں باقی ہیں تیرا تیرا تیرا تیری رحمت کا در پہلے آسمان پر آ چکا ہے تیرا عرش پہلے آسمان پر آ چکا ہے رمضان تو رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے میرے مولا اس پر تو نے اپنے بندوں کا امتحان لیا ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں ہمارا نہ کوئی گلہ ہے نہ کوئی شکوہ ہے میرے مولا ہم ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری طرف سے آئے ہوئے حال پر بھی مولا ہم تیرے دربار پر شکر گزار ہیں صبر کرتے ہیں اے مولا پر ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی تو وہ ہمارے گناہ معاف کر دے تو تو معافی کو پسند کرتا ہے اور تجھے اس امت سے تو یا اللہ بڑا تعلق اور محبت ہے ہماری جھولی میں تو کچھ نہیں میرے مولا ہم تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ ہم پر سے وہ دکھ درد جو آئے ہوئے ہیں انہیں تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا ہماری کیفیت اس بچے کی ہے میرے مولا جو گلی میں پٹ پٹ کے آتا ہے اس کا رونا ختم ہو چکا ہوتا ہے وہ صرف ہچکیوں پر ہوتا ہے اس کی ہچکیاں دے کر اس کی ماں بے قرار ہو کر جب اسے سینے سے لگاتی ہے پھر وہ ایک ایک اپنا زخم اس کو دکھاتا ہے دیکھو اماں مجھے یہاں مارا مجھے یہاں مارا مجھے یہاں پھر اس کو گلے لگاتی ہے اس کے ایک ایک زخم کو پیار کرتی ہے اس کا غم اسے بھول جاتا ہے اے رب کریم ہمیں باطل تو پہلے ہی مار رہا تھا ہماری گردن تو تو پہلے ہی کٹ رہی تھی میرے مولا اب تو ناراض ہوا تو ہمیں زمین نے جھنجھوڑا ہمیں پتھروں نے مارا پہاڑ ہم پر برس پڑے پانی ہم پہ چھاگل بن کے اتر پڑا اولے ہم پر برسے دریائے نیلم غضبناک ناک ہو گیا دریائے جہلم غضبناک ناک ہو گیا دریائے کنہار بفر گیا اے میرے رب اب ہم تجھے اپنا دکھڑا سناتے ہیں میرے مولا ہم پر بڑی آفت آئی ہے ہم گلا نہیں کر رہے تجھے اپنا غم سنا رہے ہیں میرے مولا ہم پر بڑی آفت آئی ہے اللہ ہمارے معصوم بچے لنڈروں میں ہی دفن ہو یا لا کوئی ماں ان کی آخری دفعہ شکل ہی نہ دیکھ سکی باپ ان کو غسل ہی نہ دیکھ سکے معصوم بچوں کو تو باپ ہاتھوں میں اٹھا کے چلا کرتے ہیں مائیں ان کو رخصت کرتی ہیں گھروں سے باپ ان کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں ان کو قبر میں خود رکھتے ہیں تو غم کی تسلی ہو جاتی ہے تو انہیں ایک فطری طریقہ رکھا ہے میرے مولا آخری دیدار میں نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا میرا یہ زخم آج بھی ہرا ہے میرے مولا یہ آج بھی ہرا ہے میرے میں تو تیرے گھر پر تھا پر یا اللہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے تیرے گھر کی موجودگی پر یا اللہ مجھے اس سے اور زیادہ کیا چاہیے پر ماں کو نہ دیکھنے کا زخم میں آج تک مندمل نہیں کر پایا میرے مولا اللہ ہزاروں بچے میرے آقا تو نے اٹھا لیے نہ مائیں دیکھ سکیں نہ باپ ان کو ہاتھوں میں اٹھا سکے نہ ان کے لیے قبر کھد سکیں اے میرے مولا ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہماری نسل بھی پھینٹ چڑھ گئی وہ تو بیٹھے پینسلوں سے کھیل رہے تھے کاپیوں پہ لکھ رہے تھے مسکرا مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ تیری زمین گئی تیرے پتھر ہم پر برسنے لگے چھتیں ہم پر آ پڑی اے میرے رب ساری نسل ہماری زمین کے اندر چلی گئی زمین نے انہیں آغوش میں لے لیا دریاؤں کی لہریں ان کا کفن بن گئی اے رب کریم ہم تجھے اپنا غم سناتے ہیں ہم تجھے اپنا دکھ سناتے ہیں میرے مولا کوئی تنکا نہیں ہل سکتا تیرے امر کے بغیر تو بالا کوٹ کیسے گر سکتا ہے مظفر آباد کیسے گر سکتا ہے تیرے امر کے بغیر باغ کیسے کھنڈر بن سکتا ہے میرے مولا یہ ہمارے گناہ ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں تو سارے ملک پہ پتھر برسائے تو تو حق بجانے میں اور ہم ظالم ہیں تو سارے دیس کو زمین میں دھنسا دے تو تو حق بجانے ہے اور ہم ظالم ہیں پر اے میرے رب ہمارا سہارا بھی تو تو مائیں بچے کو مارتی ہیں پھر بھی بچہ ماں کے ہی پاس آتا ہے میرے مولا میں تو روز ہم تو روز اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں میرے مولا ماں کی مار کھا کر بھی بچے ماں کی گود میں آ کے ہی چین پکڑتے ہیں تیری طرف سے سزا آئی پر ہمیں تیرے ہی دامن میں چین آئے گا کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے حف بندہ نواز میں ایک نظر کرم ادھر کر دے میرے مولا ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا تیرا نبی پھوٹ پھوٹ رویا تھا اے ہائے پوری نسلی زمین کھا گئی میرے مولا معصوم بچے بستے فریادیں کرتے رہ گئے کاپیاں فریادیں کرتی رہ گئیں ماؤں کے لال گم ہو گئے بچوں کی مائیں گم ہو گئیں اللہ اب اتنے ہزاروں بچے ہیں جو اماں کہیں گے ان کو جواب نہیں ملے گا جو ابا کہیں گے ابا پتہ نہیں کس لنڈر میں گم ہو چکا ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہو گئے ہمارے گھر اجڑ گئے ہماری نسل ہی مک گئی میرے مولا ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے رمضان میں تو بدر ہوا تھا ادھر زلزلے آ گئے رمضان میں تو مکہ فتح ہوا تھا ادھر آفتیں آ گئیں حق آئی ہیں ہمارا گلا ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں ہمیں بچپن میں یاد کرایا تھا مسجد کے امام صاحب نے والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی ہم تقدیر شر پر ایمان لائے ہم تقدیر خیر پر ایمان لائے پر یا اللہ ہم سے دکھ سہے نہیں جاتے ہم سے یہ نہیں جاتے ہمیں یہ روتے ہوئے چہرے رلا رہے ہیں میرے مولا آئے تیرا نبی ہوتا تو ہم اس کے دربار میں جا کے روتے پیٹتے ان ہواؤں کو پیغام دیتے ہیں فیصل مسجد کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جا کر ہمارا غم ہمارے نبی کو سنا دیں نسیمہ جان میں گزر کن نسیمہ جانبي متحمل نسيما جانبي متحمل زاهو لم محمد را خبر کن زاهو لم محمد را خبر کن امي مريم امي مريم امي مام کرده میرے مام میرے مام کرده میں تجھے پکار رہا ہے میرے بولا ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے میرے اللہ ہم سے درگزر فرما ہم سے درگزر فرما ہم سے درگزر کر دے میرے بولا ہم سے درگزر کر دے میرے بولا درگزر کر دے بولا معاف کر دے معاف کر دے آیا آیا آیا میرے اللہ تو آیا ہمیں زلزلے ڈرا رہے ہیں ہمیں پتھر پڑ رہے ہیں تو آیا ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے تو یہ تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے نظر محبت نظر محبت نظر محبت محبت سے دیکھ لے جیسے بچہ ماں کے گلے میں پڑ جاتا ہے اماں میری طرف دیکھ اماں میری طرف دیکھ وہ کہتی میں نہیں دیکھتی میں نہیں دیکھتی آخر وہ منتیں کر کر ماں کو متوجہ کر لیتا ہے ہم بھی تیرے در پر منت کرتے ہیں ہمیں پیار سے دیکھ لے ہمیں پیار سے دیکھ لے ہمیں پیار سے دیکھ لے ہمیں معاف کر دے معاف کر دے نستغفرک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 پہ تو بڑی آفت میں مرے ہیں میرے مولا یہ زلزلہ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے اور ان معصوم بچوں کے یا چیخ و پکار جو لنڈروں میں دب کے رہ گئی ان کے تڑپتے لاشوں کے توفیل میرے مولا پہلے ہم خالی ہاتھ تھے خالی دامن تھے آج ہم کچھ تحفہ تیرے پاس لائے ہیں میرے مولا ہمارے پاس نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ اعتکاف ہے نہ حج ہے نہ زکوٰۃ ہے نہ خیرات ہے آج ہم اپنی جھولی میں کئی ہزار معصوم بچوں کی بوٹیاں لے کر آئے ہیں تیرے محبوب کے بچے بچیاں لے کر آئے ہیں وہ ہمارے باپ ہیں آج ان کے بچے بچیاں ذبح ہوئے ہیں میرے مولا ان معصوم بچیوں کی تڑپتے لاشوں کے توفیل اور ان کی بکھری بوٹیوں کے توفیل میں ان کی پتھرائی آنکھوں کے توفیل میرے مولا آج ساری امت سے عذاب ہٹا دے یا اللہ یہ زمینوں والے کہتے ہیں ایک زلزلہ اور آ رہا ہے افواہوں والے کہتے ہیں ایک زلزلہ اور آ رہا ہے ہم تو گھروں میں بے چین ہے گئے میرے مولا ہم بے امن ہو گئے میرے مولا اب ہم توبہ کرتے ہیں اس کو ان پلیٹوں کو بٹھا دے جہاں بٹھانا ہے ان زلزلوں کو واپس لے لے میرے مولا واپس لے لے میرے مولا ہمارا کسی سے گلا نہیں ہمارا اپنی ذات سے گلا ہے ہم تیرے نافرمان نکلے تو نے ہمیں تنبیہ فرمائی تیری تنبیہ حق ہے ہمارا تیرے آگے رونا بھی تو حق ہے تیرے آگے نہ روئیں تو کس کے سامنے روئیں تیرے تو آگے ہاتھ پھیلائیں میرے مولا ہم کبھی بادشاہوں کے در پہ نہیں جائیں گے میرے مولا ہم تیرے ہی در پہ آئیں گے وہ ہماری طرح فقیر ہیں وہ ہماری طرح فقیر ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ان کو بھی تجھ سے ہی ملے گا جو ملے گا ہمیں بھی تجھ سے ملے گا جو ملے گا تو ہم سب کو معاف کر دے اللہ جس سے بھی جرم ہوا وہ معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا جو بچ گئے میرے مولا اب ان کا تو کفیل ہو ان کا تو والی ہو میرے مولا میرے مولا میرے آقا میرے آقا تاریخ بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے بشیر بن اکربا چھوٹے بچے تھے ان کے باپ عہد کی لڑائی میں شہید ہو گئے ماں پہلے مر گئی جب تیرے نبی کا لشکر لوٹا تو اپنے باپ کو ملنے کے لیے مدینے سے باہر نکلے لشکر نکل گیا باپ نظر نہ آیا تو وہ دوڑتے ہوئے تیرے نبی کے آگے آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہیں تو تیرے نبی نے منہ پھیر لیا تھا جواب نہ دے سکے تھے پھر وہ سامنے سے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہیں تو تیرا نبی آنسو نہ روک سکا تھا اور وہ رونے لگا تھا تو بشیر ان کے پاؤں سے چمٹ کر چلائے یا رسول اللہ میرا کوئی نہیں رہا تو تیرے نبی نے کہا تھا بشیر آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے میرے مولا بشیر کو تو اپنی ماں سے اچھی ماں مل گئی اپنے باپ سے اچھا باپ مل گیا ہمارے ہزاروں معصوم بچے ان کے ماں باپ اٹھ گئے اور درندہ صفت لوگ ان کو جھپٹنے کو ہیں سپر دمبتو بت اے مایا شرا سپر دمبتو بت اے مایا شرا سپر دمبتو مایا اے خیشرا تو حال لایا ہے تو ہی اس کا مداوع بن تو ہی اس درد کا درما بن تو ہی اس کو دور فرما ان کا وکیل بن ان کا کفیل بن ان کا ساتھی بن ہمیں غیروں کی طرف نہ دیکھنے دے ہمیں غیروں کی طرف نہ دیکھنے دے ہماری قوم کو اتنی غیرت دے احساس دے شعور دے کہ یہ اثر نو توبہ کر کے ان بستیوں کو پھر آباد کر دے ان چیروں کو پھر مسکراہٹیں بکھیر دے اے اللہ تو قادر ہے ہم مقدور ہیں تو جابر ہے ہم مجبور ہیں تیرا چاہا ہو جاتا ہے ہمارا چاہا تیرے بغیر نہیں ہو سکتا تو سب کچھ ہے ہم کچھ نہیں تو سب کچھ ہے ہم کچھ نہیں ہے نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک صلی اللہ تعالیٰ پہنچا دے تیرے نبی کا سچا فرمان آیا ہے کہ ان کا تو حساب نہیں لیتا جو رمضان میں مرے ان پہ تو بڑی آفت میں مرے ہیں میرے مولا یہ زلزلہ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے اور ان معصوم بچوں کے چیخ و پکار جو لنٹروں میں دب کے رہ گئی ان کے تڑپتے لاشوں کے توفیل میرے مولا پہلے ہم خالی ہاتھ تھے خالی دامن تھے آج ہم کچھ تحفہ تیرے پاس لائے ہیں میرے مولا ہمارے پاس نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ اعتکاف ہے نہ حج ہے نہ زکوٰۃ ہے نہ خیرات ہے آج ہم اپنی جھولی میں کئی ہزار معصوم بچوں کی بوٹیاں لے کر آئے ہیں تیرے محبوب کے بچے بچیاں لے کر آئے ہیں وہ ہمارے باپ ہیں آج ان کے بچے بچیاں ذبح ہوئے میرے مولا ان معصوم بچیوں کی تڑپتے لاشوں کے توفیل اور ان کی بکھری بوٹیوں کے توفیل ان کی پتھرائی آنکھوں کے توفیل میرے مولا آج ساری امت سے عذاب ہٹا دے یا اللہ یہ زمینوں والے کہتے ہیں ایک زلزلہ اور آ رہا ہے افواہوں والے کہتے ہیں ایک زلزلہ اور آ رہا ہے ہم تو گھروں میں بے چین گا میرے مولا ہم بے امن ہو گئے میرے مولا اب ہم توبہ کرتے ہیں اس کو ان پلیٹوں کو بٹھا دے جہاں بٹھانا ہے ان زلزلوں کو واپس لے لے میرے مولا واپس لے لے میرے مولا ہمارا کسی سے گلا نہیں ہمارا اپنی ذات سے گلا ہے ہم تیرے نافرمان نکلے تو نے ہمیں تنبیہ فرمائی تیری تنبیہ حق ہے ہمارا تیرے آگے رونا بھی تو حق ہے تیرے آگے نہ روئیں تو کس کے سامنے روئیں تیرے تو آگے ہاتھ پھیلائیں میرے مولا ہم کبھی بادشاہوں کے در پہ نہیں جائیں گے میرے مولا ہم تیرے ہی در پہ آئیں گے وہ ہماری طرح فقیر ہیں وہ ہماری طرح فقیر ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ان کو بھی تجھ سے ہی ملے گا جو ملے گا ہمیں بھی تجھ سے ملے گا جو ملے گا تو ہم سب کو معاف کر دے اللہ جس سے بھی جرم ہوا وہ معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا جو بچ گئے میرے مولا اب ان کا تو کفیل ہو ان کا تو والی ہو میرے مولا میرے مولا میرے آقا میرے آقا تاریخ بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے بشیر بن اکربا چھوٹے بچے تھے ان کے باپ عہد کی لڑائی میں شہید ہو گئے ماں پہلے مر گئی جب تیرے نبی کا لشکر لوٹا تو اپنے باپ کو ملنے کے لیے مدینے سے باہر نکلے لشکر نکل گیا باپ نظر نہ آیا تو وہ دوڑتے ہوئے تھے نبی کے آگے آ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہیں تو تیرے نبی نے منہ پھیر لیا تھا جواب نہ دے سکے تھے پھر وہ سامنے سے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہیں تو تیرا نبی آنسو نہ روک سکا تھا اور وہ رونے لگا تھا تو بشیر ان کے پاؤں سے چمٹ کر چلائے یا رسول اللہ میرا کوئی نہیں رہا تو تیرے نبی نے کہا تھا بشیر آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے میرے مولا بشیر کو تو اپنی ماں سے اچھی ماں مل گئی اپنے باپ سے اچھا باپ مل گیا ہمارے ہزاروں معصوم بچے بچیاں ان کے ماں باپ اٹھ گئے اور درندہ صفت لوگ ان کو جھپٹنے کو ہیں سپردم بت مایا شرا سپردم بت ہو مایا شرا سپردم بت ہو مایا خیش خیشرا تو حال لایا ہے تو ہی اس کا مداوع بن تو ہی اس درد کا درما بن تو ہی اس کو دور فرما ان کا وکیل بن ان کا کفیل بن ان کا ساتھی بن ہمیں غیروں کی طرف نہ دیکھنے دے ہمیں غیروں کی طرف نہ دیکھنے دے ہماری قوم کو اتنی غیرت دے احساس دے شعور دے کہ یہ اثر نو توبہ کر کے ان بستیوں کو پھر آباد کر دے ان چیروں کو پھر مسکراہٹ بکھیر دے اے اللہ تو قادر ہے ہم مقدور ہیں تو جابر ہے ہم مجبور ہیں تیرا چاہا ہو جاتا ہے ہمارا چاہا تیرے بغیر نہیں ہو سکتا تو سب کچھ ہے ہم کچھ نہیں تو سب کچھ ہے ہم کچھ نہیں ہے نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمتك يا رحم الراحم Islami voice digital sound studio Pakistan میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ تلاوت حمد و نعت نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشات آباد فیصل آباد فون نمبر صفر تین سو تینتیس چھ پانچ دو پانچ تین سات صفر